بالمعجزات والهدى والبينات فانظروا الذكر المبين وانظروا الموعود فينا إذ أتى في الآخرين بعد خير العالمين تجد الحق اليقين بدر هذا الكون هلا وظلام الجهل ولا مرحبا أهلا وسهلا امام المسلمين ليس مهدي سواه في تقاه وعلاه خالق الكون اصطفاه فراى الروح الامين داعي الله العظيم جئت بالخير العميم للمسود والزعيم وجميع العالمين يا عباد الله هبوا ونداء الحق لبوا ليس غير الله رب فاعبدوه مخلصين يا عباد الله هبوا ونداء الحق لهبوا ليس غير الله رب فاعبدوه مخلصينا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اخوتی و اخواتی مستمعین الکرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وََََََََََََََََ وسلم و مرحب مين من جدید فی حلقاتنا من الاحمدیہ الحمدييہ نہنو يوسعدنٰ ان انشاركت تمونٰ فياد الحلقات و مستعدون مصطدونلی ادہ قدر الاستطاع قدر المستطاع أجوبة مما تسألون أما بالنسبة لحلقتنا اليوم فستكون عن العثور عن الله عثور الله تعالى في هذا الزمان البحث عن الله تعالى في هذا الزمان وهذا الموضوع طبعا لا يتعلق فقط في المسلمين أو في الأحمديين أو في دين معين انما يتعلق في جميع الاديان ان كان الانسان يهودي مسيحي او بوذي هندو مسلم احمدي مسلم واحمدي ومسلم غير احمدي يتعلق بجميع الاديان وسنتحدث عن هذا في التف... بتفص... بتفصيل وسنرى وجهة الوجهة النظرية للإسلام في هذا المجال لكن قبل أن نبدأ بهذا الموضوع أود أن أذكركم أن أذكركم بالجماعة الإسلامية الأحمدية ومن هي الجماعة الإسلامية الأحمدية ومن هو مؤسسها لأننا نتحدث في هذا في هذه القناة على الراديو في هذه الإذاعة تقريبا أسبوعيا فلا بد لي أن أذكركم بمن هي الجماعة الإسلامية الأحمدية ومن هو مؤسسها وفيما بعد إن أحببتم أيضا السؤال عن أي شيء فيما يتعلق عن الجماعة الإسلامية الأحمدية أو عن موضوعنا اليوم يمكنكم الاتصال على رقم واحد ثمانية خمسة خمسة أربعة واحد صفر ستة خمسة اثنان اثنان أو أربعة واحد أربعة أربعة عفوا أربعة واحد ستة أربعة واحد صفر ستة خمسة اثنان اثنان وسيسعدنا مشاركتكم إخوتي وأخواتي الكرام أما الآن فأبدأ بتعريف الجماعة الإسلامية الأحمدية الجماعة الإسلامية الأحمدية كما كنت أذكر مسبقا عنها أن الجماعة الإسلامية الأحمدية قد أسست طبقا لنبوءات القرآن الكريم وطبقا لما تنبأ به رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي و تسمى الجماعة الإسلامية الأحمدية بما أن الإمام المهدي والمسيح الموعود عليه السلام أسسها الإمام المهدي والمسيح الموعود عليه الصلاة والسلام هو إمام إمام الزمان نقول له وهو مؤسس هذه الجماعة وهو الذي تنبأ عنه الرسول صلى الله عليه وسلم في العديد من النبوءات وفي القرآن الكريم أيضا أنه سيأتي في آخر الزمان في زمن الفتن وبعث الدجال وأيضا سنتحدث عن هذا في حلقتنا اليوم المسيح الموعود عليه السلام يوجد الكثير من الناس من يسأل أن أن الأحمديون يقولون الأحمديين يقولون أن مسح او الامام المهدي مذکور فی القرآن لا نرى آيات قرآنية تتحدث عن المسیح الموعود علیہ السلام فالآن أعطيكم آية أو آيتين من القرآن الكريم لنتعرف عن مؤسس الجماعة الإسلامية الأحمدية و أو حديثين عن رسول فيما يتعلق عن الامام الإمام و والمسيح آخر زمان في القرآن الكريم مما يذكر عن المسيح الموعود عليه السلام يقول الله تعالى في سورة آل عمران الآية 82 يقول وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه الله تعالى يتكلم مع جميع الأنبياء ويقول لهم أن هنالك نبي نبی يأتي في آخر زمان فعلى جميع أفراد افراد امت كنتم مسيحيون تم كنتم مسيحيون إن تم هندو هنود تم ہندو حنود دين تم دین قوم عليكم الجميع بنصرة ذلك النبي الذي اللہ في آخر الزمان زمان فہد من الله تعالى و العهد من اللہ جميعا قال لهم أأقررتم وأخذتم على تم إصري تم أقررنا عصری الأنبياء وافقوا على و أمتهم على أن أمتهم سوف ویت خلو تحت ول الامام و النبی سيظهر سید حرفی الزمان حسب حد ہی القرآنية وهنالك الكثير ممن يقول أن هذه الآية في الحقيقة تشير إلى بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم وقد ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم في صحف في الصحف الأولى في الإنجيل في التوراة ولهذا الله تعالى يتحدث في هذه الآية عن الرسول صلى الله عليه وسلم نحن نقول لا شك أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد نبئ نبئ عنه بالصحف الأولى في التوراة والإنجيل وصحف أخرى ولكن في هذه الآية بشكل خاص الله تعالى يتحدث عن مجيء نبي في آخر الزمان لأنه قال أولا مصدقا لما معكم أن النبي الذي سيأتي في آخر الزمان هو سيكون نبي مصدق بينما الرسول صلى الله عليه وسلم هو ليس نبي مصدق الرسول صلى الله عليه وسلم كما نعرف جميعا أنه خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم وهو نبي مشرع رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم لم یکن مصدق لما قبله كان طبعا يصدق بعض الأحكامات ولكنه في الأساس نبي مشرع ليس مصدق فهذه إشارة أولى أن هذه الآية لا تتحدث عن بشكل خاص الرسول صلى الله عليه وسلم فقط إنما تتحدث عن مجيء نبي في آخر الزمان ثم في سورة الأحزاب الآية الاثنى عشر يقول اللہ تعالیٰ رسول صلی اللہ علیہ وسلم وإذ أخذ اللہ ميثاق نبی و ومن و وإبراهيم و وموسى فقال فق اللہ تعالیٰ رسول صلی عليه و ومنك اخد اللہ تعالیٰ ميثاق منك انعلیٰ على امت رسول صلی اللہ علیہ عليه وسلم امت محمد امت حد الزمان عليهم أيضا أن يتبعوا هذا الرسول أو هذا النبي اللہ سیاتی آخر آخر زمان لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا أخذ ميثاقا من نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن أمته عليها أن تدخل تحت ظل الإمام المهدي عليه السلام هذا وكما ذكرت مسبقا أنني سأذكر أيضا حديث أو حديثين يشير أو يشير إلى مجيء الإمام المهدي عليه السلام في آخر الزمان يقول الرسول صلى الله عليه وسلم اذا جاء المهدي فبايعوه ولو حبوا على الثلج أي عندما جيء المهدي على كل مسلم أو على كل الناس حتى أن يبايعوه ولو أن يضطروا لأن يمشوا أو يحبوا على الثلج وهذا يدل على أهمية وعدم تجاهل مجيء الإمام المهدي أو على عدم تجاهل استماع أن الإمام المهدي جاء تهاجل تجاهل هذا الخبر كله عند إن, كن إن كنا نحب الرسول صلى الله عليه وسلم إن كنا نتبع الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا لا بد علينا أننا نتبع أحكامه أيضا إخوتي الكرام يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث آخر إن لمهدينا آيتين ينخسف القمر في في القسم الأول من رمضان والشمس في القسم الثاني من رمضان وهذه وقال عن هذه الآية أو هذه المعجزة التي ستظهر عند مجيء الإمام المهدي قال إن لمهدينا آية لم تكونا منذ خلق الله السماوات والأرض يعني مثل هذه الآية لم تحدث وهذا الشيء الذي يخص ويختص بهذه الآية لأن الله تعالى لم يحدث مثل هذا من قبل طبعا يقول بعض الكثير أن هنالك خسوف وكسوف حدث قبل مجيء الإمام المهدي لكن لم تحدث في رمضان قط قبل ادعاء المسيح موعود عليه السلام أو قبل مجيئه في شهر رمضان المبارك كما تنبأ الرسول صلى الله عليه وسلم فهذين فهذان حديثان من الرسول صلى الله عليه وسلم يشيرا إلى الذي سيظهر أو ہر ظهر فی آخر وهو و الامام المحدی المسیح عليه السلام من يخطر بقول فقط بجاز من يتساءل أن الجماعة الإسلامية الأحمدية تقول ان الإمام المحدی و الموعود ہما شخص واحدا بينما الحديث يذكرهما مختلف یعنی المسیح سينزل في وقت معین و الامام المحدی فی وقت آخر هذا أقول أن هذا خطأ فهمي فهمه العلماء من الأحاديث إنما الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا المهدي إلا عيسى أن المهدي هو نفسه عيسى لن يكونا شخصين مختلفين وإنما أعطي هذا الاسم فقط تشبيها المسيح الموعود عليه السلام أعطي هذا الاسم تشبيها للمسيح السابق لأن التشابه بينهما هو نفس الشيء الذي الأحداث التي تطابقت وحدثت معهما مع المسيحين كان نفس الشيء أن اليهود هنالك جاء لليهود فهم كفروه وأنكروه وهنا نفس الشيء الرسول الإمام المهدي عليه السلام جاء ونادى ودعا المسلمين للإيمان به ف فتشابهت أيضا اليهود بالأمة في آخر الزمان وهذه أيضا كانت نبوءة الرسول صلى الله عليه وسلم وقد تحققت أما الآن إخوتي وأخواتي ومستمعين الكرام ندخل إلى لب موضوعنا اليوم <clears throat> وهو البحث عن الله تعالى في هذا الزمان نحن جميعنا بغض النظر عن نوعيتنا قوميتنا ديننا جميعا خلقنا لسبب ولغرض واحد وهذا السبب, وهذا السبب هو أنه علينا أن نعبد الله تعالى علينا أن نصبح إنسان بالفعل ونعبد الله تعالى لماذا في اللغة العربية التي هي أم اللغات نحن نقول للإنسان إنسان لأن الإنسان هي مثنى كلمة مثنى أنس وأنس يصبح إنسان إنسان فالأنس الأول هو المحبة التي يجب على الإنسان أن يضعها في قلبه أو هي فطرة موضوعة في قلبه ولكن يجب عليه أن عليه أن يطبقها في هذه الدنيا تجاه الإنسان المخلوق مخلوق الله تعالى والأنس الآخر هو حب الله تعالى فحب الله تعالى وحب المخلوق كلاهما معا يصبح الإنسان إنسانا فقط ولهذا أرسل الرسول صلى الله عليه وسلم ولهذا السبب بعث الرسول صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث الشريف عن الرسول صلى الله عليه وسلم بنفسه أنه قال إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق هنالك الكثير من يتكلم عن أشياء معينة متعصبون يتكلمون عن أشياء متشددة في الدين يجب أن تعمل هكذا ويجب أن لا تترك هذا ويجب أن تلبس هكذا ويجب أن تضع في جيبك المسواك 24 ساعة لا إنما الرسول صلى الله عليه وسلم بعث لسبب واحد طبعا علينا أن نتبع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ولكن علينا أن نكون منطقيين في كل الوقت علينا أن نتبع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم حسب الزمان والمكان الذي نعيش به فقد قابلت بعض قبل بضعة أشهر قابلت شخصا كان يلبس لباس أبيض وتقية بيضاء ويضع في جيبه مسواك فقال لي أنت لماذا لا تلبس هكذا قال لنا كنا مجموعة وقال لنا لماذا أنتم لا تلبسون هكذا أنتم لا تتبعون سنة الرسول صلى الله عليه وسلم الرسول صلى الله عليه وسلم كان يلبس هكذا وكان يضع في جيبه مسواك فنحن قلنا له أن أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان عندما يسافر أو يذهب إلى مكان كان أيضا يركب على جمل فلماذا أنت لا تركب على جمل هنا في تورونتو وتذهب وتسافر وتأتي إلى المسجد على جمل لماذا تأتي في السيارة فعندها سكت ذلك الأخ وشعر بخطأ فهمه الذي هو يفهمه عن اتباع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم طبعا كل شيء يمكننا أن نطبقه على أنفسنا من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم لا بد لنا أن نعمل به ولكن حسب قدرنا وحسب وسع وسعتنا لأن الله تعالى قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها والأس والسبب الأساسي كما قلت مسبقا أن الرسول صلى الله عليه وسلم أرسل ليتمم مكارم الأخلاق اینما ذهبت ومهما عملت يجب عليك یجب علیہ کا نفسك عقد إنسان کا فقط انسان مسلم أن اخلاق أخلاق اخلاق أن كلامه کلام إنساني کلام انسانی أن علیہ اللہ ادی احد بلسانه ولا بيده ادی هذه تعليم تعلیم اسلامیہ و أخرى دینی یا اخرا الذي أرسل له الرسول صلى الله اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم هو اتمام مكارم الأخلاق والأخلاق لن تتم إلا إذا تبعنا سنة الرسول صلى الله عليه وسلم فلذا نحن ندعو الجميع طبعا إلى الإيمان به والآن إخوتي الكرام سأحدثكم عن بعض الفتن التي ذكرت عن آخر الزمان وقد نراها تحدث أمامنا في أمام أعيننا في هذه الأيام وعلينا أن نستمع إليها ونعرف ونتمعن بما الذي يجري حولنا وما الذي يجري مع الأمم في خاصة في الدول الإسلامية وما الذي علينا أن نعمله وأين وأين يتجه فطرة وأين تتجه فطرة الإنسان ونظريات الناس في هذه الأيام يقول الرسول صلى الله عليه وسلم تتنزل عليكم الفتن كقطع الليل المظلم ثم يقول في حديث آخر يقول يكثر الهرج على سبيل المثال عندما سألوه وما الهرج قال, قال القتل تمعنوا بالذي يحدث في زماننا هذا ثم يقول ويل للعرب من شر قد اقترب انظروا أيضا إلى ماذا يحدث مع العرب في أكثر البلدان العربية انظروا إلى اليمن إلى سوريا إلى السعودية إلى فلسطين إلى الأردن إلى لبنان انظروا أحداث العرب وسوف ترون ما الذي يحدث وكيف تتطبق الآيات أو المعجزات التي ذكرها المسيح الموعود عليه السلام ثم قال من علامات آخر الزمان أيضا كما نعرف أن في آخر الزمان يجب على الإمام المهدي أن يظهر من علامات آخر الزمان أن رعاة الغنم يتسابقون في بناء البنيان ارتفاع البنيان وهذا أيضا قد رأيناه حدث وتطبق في دبي وغيره من البلاد العربية <coughs> ولكن الشيء الأساسي هنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم أو قبل الرسول صلى الله عليه وسلم فلنبدأ بالأنبياء الذين جاءوا من قبله لماذا كانت الأنبياء ترسل قبل رسول صلى الله عليه وسلم الأنبياء كلهم أرسلوا لغرض معين والغرض والغاية هي واحدة كان غرض الأنبياء إقامة التوحيد في الأرض وربط علاقة بين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 الحيوانية كما كما يقال ولم يكن الإنسان إنسانا باختصار في ذلك الزمان لكن انظروا الآن إذا تمعنا بكل الحال وهذا الصورة أو السيناريو الذي ذكرته هو بنفسه وبذاته يحدث اليوم هو بن ال ال الآية التي ذك ال الوضع الذي ذكره الله تعالى عن ذلك الزمان قد ظهر, ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس هو نفسه يحدث في يومنا هذا بل أكثر في أيامنا هذا الذي يحدث نراه أكثر مما حدث في ذلك الزمان نفس نفس الفواحش ترتكب نفس الأخطاء نفس الفتن فما الفرق بين زماننا وذلك الزمان والآن السؤال هو أين الأمة الإسلامية في هذا الحال بشكل خاص الأمة الإسلامية إن كان الرسول صلى الله عليه وسلم جاء كما قال وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وبعد مجيء الرسول صلى الله عليه وسلم أصبح الناس ماذا؟ كما قال الله في القرآن الكريم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر لكن أين هذا؟ أين الأمة الإسلامية من هذه الآية؟ أين الأمة الإسلامية من أحوال اليوم؟ أين الأمة الإسلامية من الذي يحدث في سوريا في, في الباكستان في أفغانستان ليس فقط العرب بل غير العرب أين الأمة الإسلامية من كل هذه الأمور إن كان الله تعالى قد قال في القرآن الكريم كنتم خير أمة أخرجت للناس أنكم ناس أخرجوا لخير خير للناس الآخرين عليكم إصدار الخير للآخرين عليكم إيصال الخير الخير للآخرين لیکن هل هذا الذي يعمله داعش ہوا هل خیر يحدث الفی سوريا ہوا اصول خیر بغض النظر عن آن ایفر قمعینہ قتل الاطفال، قتل نسا تیتیم تیتیم الاطفال او هل ترمیل نسا خير؟ اصول خیر الحد يعقل الحدہ هذا ال اسلامیہ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم لو عجیزۃ الحرب رسول وسلم قد وضع شروط لها نعم قال القرآن الكريم عليكم من اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم صحيح ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم وضع شروط فالذي يحدث في البلاد العربية كلهم قد تخطوا وتجاوزوا الشروط التي وضعها الرسول صلى الله عليه وسلم حتى لو أن أننا لن نؤمن أن جهادهم كان جهاد إسلامي بما أنهم يقتلون بعضهم البعض بغير أسباب دينية وقد تحدثت عن هذا مسبقا ويمكن أيضا الاتصال لمن كان عنده شك في هذا الأمر ولكن هنا أخصص الذكر أن لو أنهم عدوا هذا الجهاد جهاد إسلامي فأين أنتم من الشروط التي وضعها الرسول صلى الله عليه وسلم أنه عندما إذا أقيمت حرب أو معركة بين طرفين عليكم أن لا تقتلوا شيخ لا تقطعوا شجرة لا تقتلوا طفل لا تقتلوا امرأة لیکن نرى نرا في حروب اليوم حروب العرب و المہ رق ال اسلامی اللۃ تحد اکثر اللیہ یموتھ وََ اطف ال و نسا الحدہ الحدہ جہاد اسلامی منت طرف ہُن الن علیکمن یدۂ ان سبی المثال الج الحر جہاد اسلامیہ النظام سوری یوجا جہاد اسلامیہ دفاع هو إسلامي لیکن لكن أين أين هم من الشرائط التي ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم أين هم من الأطفال التي تقتل في تلك البلدان أين هم من الأطفال النساء التي تترمل وتثكل في هذه الأيام الذين يبكين على نساء على أولادهن يموتون أمام أعينهن أين الإسلام من هذه المناظر كلها أين الإسلام لهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم تتنزل عليكم الفتن كقطع الليل المظلم لهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم ويل للعرب من شر قد اقترب لهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث آخر عندما سأله حذيفة بن اليمان الذي كان يسأل عن عن عن تجنب الشر بكل أحوال فسأل بعد ما سأله قال له رسول صلى الله عليه وسلم تكون دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها قال صفهم لنا أي تكون دعاة أي أن هنالك سيكون هناك ناس من يدعو ناس آخرين على أبواب جهنم لأن يدخلوا في جهنم ليس طبعا ليس بنفس الحروف في طرق أخرى يقول على سبيل المثال يقول لو اقتل فلان واقتل فلان سوف تدخل الجنة هم في الحقيقة يدعون الناس ليدخلوا النار ليس الجهنم هذه هي الحقيقة فنكمل الحديث يقول تكون دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها قال صفهم لنا يا رسول الله قال حذيفة بن اليمان هو يحب تجنب الخير في أي أحوال ربما هو يكون حي في ذلك الزمان فسأله قال صفهم لنا يا رسول الله قال هم قوم قال صلى الله عليه وسلم قال هم قوم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا أن ذلك القوم أو ذلك تلك الملة التي ستدعو الناس الآخرين إلى الدخول إلى جهنم بشكل غير مباشر هم قوم من جلدتنا يتكلمون بألسنتنا هذا يمكن أن يعني شيئين يمكن أن تعني أولا أنها الأمة الإسلامية أو أنها العرب بشكل خاص المسلمين العرب بشكل خاص هذا أيضا ما وعد الرسول صلى الله عليه وسلم الآن كيف نتجنب هذا؟ قال حذيفة بن اليمان ما تأمرني إن أدركني ذلك قال صلى الله عليه وسلم فلزم جماعة المسلمين وإمامهم وإن لم تكن لهم جماعة ولا إمام فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض بجذع شجرة حتى يدركك الموت وأنت كذلك أن في ذلك الزمان النجاة طريق النجاة الوحيدة هي أن تبحث عن جماعة فيها إمام معين فيها إمام وهي جماعة الجماعة لن تكون بلا إمام يوجد هنالك جماعات يدعون أنفسهم الجماعة الإسلامية ولكن ليس لهم إمام لهم مفتون مختلفون والمفتون أيضا يمكن أن يخطئوا أو يمكن أن يختلفوا في آرائهم ولهذا ضرورة الإمام كبيرة وعظيمة يجب أن يكون إمام يرشد إلى طريق واحد وإلا فإذا اختلف المشائخ أين تذهب الناس من سيهدي الناس وكيف الناس الفقراء البسطاء الذين لا يعرفون كيف يطبقوا الأحكام القرآنية كيف يعرفون من يتبع أي مفتي أي شيخ يتبع لهذا يجب أن يكون إمام ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم الإمام جنة يتقى به ويقاتل من ورائه فقط الإمام لذا فعلى كل مسلم وعلى كل جماعة في العالم كله أن يبحثوا عن جماعة لها إمام إن كانوا يؤمنوا بما يقول أو عندهم يقين في حقيقة أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا ما قاله لنا أن يبحثوا وهذه كل هذه الطرق كلها تأخذنا إلى الله تعالى والآن سوف نعود إلى لب الموضوع كنا نتكلم عن آية التي الآية التي تقول أن الرسول صلى الله عليه وسلم بعث في هذا الزمان بعث في ذلك الزمان بعدما ضل الناس وقد تكلمنا الآن أن الناس ضلوا في هذا الزمان أيضا في الحقيقة إخوة المستمعين أن في تلك الآية ذاتها أو في تلك الآيات ذاتها ثلاث أو أربع آيات قد تحدث الله تعالى عن زماننا أيضا فقط رسول صلی اللہ علیہ وسلم أي الضلال المبین الذي الذي كان فيه فی في زمان ہو هو نفس ہو اليوم علیم قال قل اللہ تعالیٰ ان هذا و وآخرين نمن لما عندما يحدث العزیز الحکیم مرة أخرى الحد هذا الفساد مرة أخرى أو عندما اخرا او في البر والبحر مرة أخرى سوف نرسل آخرين في البداية تكلم عن العرب عن أنه أرسل نبي من العرب الذي هو كان رسول صلى الله عليه وسلم أكرر الآيات كي أوضح لكم الأمر أكثر يقول هو الذي بعث في الأميين رسولا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 الاتصال عندما يعود نرجع ونتكلم والان الاستاذ معتز القزاق معنا على الخط وعليكم السلام ورحمه الله بارك الله فيك وجزاك خير الجزاء اهلا وسهلا ومرحبا بك الله فيك على هذا الموضوع القيم الذي تطرحه وبارك الله في جهودكم في مداخلة لو سمحت إذا نعم تفضل بارك الله فيك يعني حديثك بالنسبة للوصول إلى الله سبحانه وتعالى أنت تتكلم الآن عن الفتن وكيف يعني أن هذه الفتن تبعد عن الله سبحانه وتعالى أنا أريد أن أتكلم عن أمر هو يتعلق بأننا أولا للتعرف على الله سبحانه وتعالى في هذا الزمن نعم قد أرسل الله سبحانه وتعالى لنا الأنبياء والأديان وكان آخر هذه الأديان هو الإسلام نعم كلنا يدعي أن دينه هو الدين الحق أكيد للوصول إلى الله سبحانه وتعالى لابد لنا أن نتعرف على الدين الصادق أولا طبعا. الذي هو هو من الله سبحانه وتعالى الدين الذي هو كفله الله كفل الله سبحانه وتعالى هذا الدين كفل تعاليمه وأن تكون تعاليمه كاملة ف... ف... فمثلا آه... لابد لنا أن ننظر أن هذا الدين من حيث معتقداته وتعاليمه وأحكامه جامع هو الدين الأكمل الأتم بعيد عن النقد آه...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 هذه الآية تبين بصراحة أن القرآن الكريم وحده هو الذي أعطى تعليم كامل وأن عصر القرآن كان جديرا بأن يعطى فيه تعليم كامل فإعلان التعليم الكامل الذي قام به القرآن كان من حقه وحده هو فقط فلا فلو اطلعنا على الكتب السماوية الأخرى لن نجد أن كتابا سماويا آخر قد أعلن هذا الإعلان العظيم أكيد. فمثلا لو, لو قرأنا في, في التوراة والإنجيل سنجد أن التوراة والإنجيل انسحبا من هذا الإعلان فمثلا في التوراة سأطرح نصا قد ورد فيه نعم. آه قال أقيم لهم نبيا من وسط إخوتهم مثلك الله سبحانه وتعالى خاطب موسى عليه السلام قال له أقيم لهم نبيا أي لهؤلاء لقومه من وسط إخوتهم أي من أبناء إسماعيل عليه السلام مثلك وأجعل كلامي في فمه فيكلمهم بكل ما أوصيه به نعم ويكون أن الإنسان الذي لا يسمع لكلامي الذي يتكلم به باسمي أنا أطالبه فلو كان تعليم التوراة كافيا نظرا الى حاجات الازمنه المقبله لما كان هناك حاجه لبعثه اي نبي اخر بل اقتصر الخلاص من مؤاخذه الله سبحانه وتعالى على متابعه الكلام النازل عليه على موسى عليه السلام 100% كذلك مثلا لنرى الـ الـ الـ الـ الـ الـ الانجيل مثلا لم يدعي الانجيل قط ان تعليمه كاملا وجامعا بل اقر بكل وضوح مثلا على لسان عيسى عليه السلام قال لهم لقومه قال إن لي أمورا كثيرة أيضا لأقول لكم ولكن لا تستطيعون أن تحتملوا الآن وأما متى جاء ذاك روح الحق فهو يرشدكم إلى جميع الحق إذا إذا أمر موسى عليه السلام بالتوجه إلى تعليم النبي المقبل صحيح معترفا بنقص كتابه التوراة هذا أمر مهم لو لو لم يعت لو لم يقل ذلك لكنا لما عرفنا ولكنه قال وهذا مثبت في كتابهم ان تعليم التوراه هو تعليم ناقص ليس تعليم كامل، ليس فيه الضمانه للنجاه في هذا الزمن. اكيد كان كذلك اي ان جاء لزمنهم المخصص. بالضبط. نعم. كذلك كذلك عيسى عليه السلام اعترف بالنقص بالنقص الموجود في في في في, في الكتاب عندي وفي تعليمه واعتذر بأنه لم يحن الموعد لإعطاء التعليم الكامل لذلك قال لهم أما متى جاء ذاك روح الحق فهو سيبين لكم التعليم الكامل فهو سيرشدكم إلى كل الحق صحيح ولكن القرآن الكريم ما وجه هذا التوجيه مثل ما وجه التوراة والإنجيل بل أعلن للعالم كله كمال تعليمه فقال أكملت لكم دينكم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا إذا يتبين أن القرآن الكريم هو الكتاب الوحيد الذي أعنى أعلن كماله وكذلك أثبت صدق إعلانه وقدم تعليما كاملا لذلك النجاة في هذا العصر هي بالتمسك بتعليم القرآن بالقرآن الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا فيما يتعلق بالأديان غير الإسلام أما في حالة المسلمين كما تفضلت حضرتكم كما تفضلتم أن هذه الفتن هي دليل على أنهم وكما تكلمت مثلا على سبيل المثال مسألة الجهاد نعم. فهي دليل على أنهم بسبب عدم تمسكهم بتعليم الصادق بالتعليم الصحيح إيه الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم أدى ذلك إلى ما نحن عليه الآن لذلك ارسل الله سبحانه وتعالى المسيح الموعود والمهدي المعهود الذي سيصلح حال هذه الامم ومنها الامه الاسلاميه. جزاكم الله وبارك فيكم وشكرا لسماحكم لي للمداخله اليوم. جزاكم الله احسن الجزاء الاستاذ معتز. بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام ورحمه الله، في الحقيقه هذا هو لب الموضوع الذي تكلم عنه الاستاذ معتز فجزاه الله احسن الجزاء. هو هذا اللب واللبة اللباب هذا الموضوع الذي أردت أن أصل إليها في نهاية الحلقة اليوم وأنا أشكره جزيل الشكر على هذا الاتصال لتذكيره في هذه أهمية وأيضا تثبيتا لكلامه أيضا جاء في القرآن الكريم أن الله تعالى يقول عن عن القرآن الكريم فيها صحف قيمة أن تعليم القرآن الكريم سوف تقوم إلى يوم القيامة وفي القرآن الكريم سوف يجد الإنسان الله تعالى القرآن الكريم هو الكتاب الوحيد في هذا الزمان والذي يرشدنا إلى طريق عبادة الله تعالى خلاف الكتب الأخرى نحن نحن لا في الحقيقة الجماعة الإسلامية الأحمدية هي الجماعة الوحيدة التي لا ترفض أي نبي جاء من منذ بداية خلق الأرض خلق الإنسان إلى اليوم الجماعة الإسلامية الأحمدية الوحيدة التي لم ترفض ولا نبي نحن نتقبل ونؤمن بجميع الأنبياء والسبب الذي جعلنا أن نؤمن بجميع الأنبياء هو القرآن الكريم القرآن لولا ذكر القرآن الكريم عن عما حدث مع المسيح عيسى بن مريم فكيف لنا أن نؤمن بالكتب السابقة التي بعضها مشكوكة وبعضها محكمة لا يمكننا أن نؤمن بحقيقة ما حدث مع المسيح عيسى بن مريم أنه رسول صادق ونبي أمين وأنه مقرب ومن المقربين لله تعالى إلا بصدق القرآن الكريم لكن لنبقى أنا أشكره جزيل الشكر لأنه اختصر موضوع خطابي أنا كنت أمدده اليوم وسأرجع إلى لب الموضوع الآية التي كنت أتحدث عنها وہی هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وفي آخر الزمان كنت أتحدث عن موقع النزول عندما نزلت هذه الآية سأل الصحابة أبو حضرة أبو هريرة رضي الله عنه كان أيضا جالسا في ذلك المجلس فسأل الرسول صلى الله عليه وسلم وقال له هل ستعود أنت في آخر الزمان أو هل ستأتي مرة أخرى ما الذي يحدث هنا ما معنى آخرين منهم ماذا, ماذا يقصد الله تعالى ماذا يقصد الله تعالى في آخرين منهم فسكت الرسول صلى الله عليه وسلم وكان من المعروف أن سكوت الرسول صلى الله عليه وسلم يدل على إما أنه يريد أن يجذب آذان المستمعين جميعهم أو أن وحيا من الله تعالى يتنزل عليه ف فلم يجبه إلا ما بعدما كرر السؤال ثلاثا ثم قال صلى الله عليه وسلم بعد وضع يده على ظهر سلمان الفارسي الذي كان يجلس على يمينه وقال لو كان الإيمان عند الثريا لناله رجل أو رجال من هؤلاء إخوتي الكرام هذا هو لب موضوع حلقتنا اليوم أننا أن جميع من يبحث عن الله تعالى الأديان كلها فليحاول احد فليحاول اليهودي فليحاول الهندو فليحاول اللہ فل يصل إلى الله إلى الله تعالى ولكن عليه ان لا اللہ اللہ نفسه يمكنه أن يكذب على الآخرين بال لا بأس ولكن هل حل صوفہ يتمكن من الكذب على نفسه مستحيل مستحيل من أي شخص أن يقول لنفسه أنني بالفعل مطمئن إلا إذا بالفعل الله تعالى أوصله الإطمئنان لذا فأقول لكل الأديان فليحاولوا وليستمروا في, عبادات في عباداتهم في هذا الزمان وليجاوبوا أنفسهم هل بالفعل يجدون الله تعالى إلا عن طريق هذا الإمام الذي ذكر ذكر ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم في آخر الزمان أنه هو الوحيد الذي سيستطيع أن يجلب الإيمان من الثريا من ثرياء السماء ويجلب الإيمان من ثرياء السماء لها معان أخرى كثيرة وهي ليس أن بالفعل سيجلب الإيمان من ثرياء السماء ماديا إنما يأتي بتعليم القرآن تعليم الإسلام لأن المسيح الموعود لأن المسيح الموعود عليه السلام والمهدي لم يأتي لإقامة شرع جديد إنما فلنصفه بشكل بسيط كأنما جاء مرآة عليها غبار جاء ليمسح الغبار لتظهر التعاليم الحقيقية للإسلام هذا كل ما عليه أن يفعل وإلا تعاليم الإسلام هي كما ذكرنا سابقا صحف قيمة والمسالك التي يسلك بها العبد لله تعالى هي أيضا إلى يوم القيامة وهي التي جاء ليوضحها لنا بعدما أخطأ فهمها أكثرية, <coughs> أكثرية المسلمين في هذا الزمان فجاء المسيح الموعود عليه السلام ليوضح لنا هذه التعاليم فلذا يقول عن علامات آخر الزمان وعن مجيئه یقول المهدي والمسيح محمد المحدی السلام أيها الناس قد جاءت علامات آخر مجيء المسيح مجی المسیح تشکون عليكم بادہ بادہ لعلكم ترشدون بعض آيات آخر أن فمن ہا والضلالات الفطن حش قد حشرت الناس من المشرق المغرب وفي ذلك ذكرى لقوم يتقون وأتى الإبليس من بين أيدي الناس ومن خلفهم وعن شمائلهم وأبسلوا بما كسبوا وما عصم من فتنة الله إلا من رحم وحال بينهم وبين إيمانهم موج الضلالات فهم مغرقون إخوتي الكرام تمعنوا بالكلمات كلها لأنها تحدث في أيامنا هذه يقول وكثير منهم ازدادوا كفرا وعداوة بعدما ارتدوا واعتدوا فيما يفترون <clears throat> وجاهدوا حق جهادهم أن, يطفئ أن يطفئوا نور الإسلام كما ذكر في القرآن الكريم فما استطاعوا أن يضروه وما استطاعوا أن يظهروه ولمسوا كتاب الله فوجدوه ملئت حججا بينة ونورا فرجعوا وهم خائبون هنا أريد أن أذكر وأخصص ذكر اليوم أن المسيح الموعود عليه السلام هو الطريق الوحيد للإيمان للوصول إلى الله تعالى أولا أريد أن أذكر أن المسيح الموعود عليه السلام قال أن الطريق الوحيد هي التضحيات علينا أن نضحي كل شخص يجب أن يكون مستعد للتضحية للوصول لله تعالى هذا شرط من شروط وصول الله تعالى كما قال المسيح الموعود عليه السلام في كتابه الخطبة الإلهامية إن الضحايا هي المطايا المطايا أي الركوب الشيء الذي نركب عليه إن الضحايا هي المطايا توصل إلى رب البرايا وتمحو الخطايا وتدفع البلايا هذا ما وصلنا من خير البرية الرسول صلى الله عليه وسلم قال الإمام المهدي بنفسه أن هذا ما تعلمت من الرسول صلى الله عليه وسلم أن الضحايا هي التي توصلنا إلى الله تعالى الآن إخوتي الكرام فلننظر إلى ماذا يحدث فلي... فلننظر إلى ماذا يحدث اليوم الفتن كلها التي نراها بأم أعيننا هي التي تجعلنا نستيقن بضرورة إمام في هذا الزمان لذا قال في آخر سورة الكهف يقول الله تعالى عن الإمام المهدي عليه السلام أن الناس يستغيثونه ويقولون قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا أي الناس يستغيثون به ويطلبون من المسيح الموعود عليه السلام أن يجعل بينهم وبين الفتن في آخر الزمان حجاب وجدار ليحفظهم من هذه الفتن ولا بد لنا أن نتبع أحكام المسيح الموعود عليه السلام لنحفظ من فتن الدجال من فتن مأجوج ومأجوج ومن فتن آخر الزمان جميعها التي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 فرماتے ہیں سامع کرام اگر آپ ان فریکوینسیز کے بجائے ہمارا یہ پروگرام انٹرنیٹ پہ سننا چاہیں تو اس کے لیے ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے W W W dot voice of Islam dot C A اور اس ویب سائٹ پہ آپ کو ہمارے گزشتہ پروگرامس کی ریکارڈنگ بھی مل سکتی ہے سامعن کرام پروگرام ریڈیو احمدیہ کا مقصد ایک خوشگوار اور دوستانہ ماحول میں احمدیت یعنی حقیقی اسلام کی تعلیمات قرآن کریم اور نبی کریم آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کی روشنی میں اپنے سامعین کی خدمت میں پیش کرنا ہے پروگرام کا فارمیٹ کچھ اس طرح ہے کہ پہلے جماعت احمدیہ کے کوئی نمائندہ آپ کے سامنے کسی خاص موضوع پر ابتدائی کلمات پیش کرتے ہیں اور اس کے بعد آپ سامعین کو دعوت دی جاتی ہے کہ آپ پرو آپ سامعین پروگرام کے اختتام تک اس پروگرام کے موضوع کے حوالے سے سوالات کر سکتے ہیں اور ہمارے معزز مہمانان نے گرامی ان سوالات کے جوابات دیتے ہیں پروگرام میں شامل ہونے کے لیے آپ ہمارا فون نمبر نوٹ فرما لیں four one six four one zero six five two two four one six four one zero six five two two Toronto کے باہر کے سامعین کے لیے one eight five five four one zero six five two two one eight five five four one zero six five two two اور سامع کرام اگر آپ پروگرام میں اپنے سوالات بذریعہ ای میل ہمیں بھیجنا چاہیں تو اس کے لیے ہماری آئی ڈی ہے کیو اے یعنی question answer at voice of Islam dot C A Q A یعنی question answer at voice of Islam dot C A سامع کرام آپ سے گزارش کہ کیونکہ اس وقت ہمارے پاس تقریباً ایک گھنٹہ باقی ہے اس پروگرام کے اختتام تک تو اگر آپ سوالات کا دوران آپ کا ایک منٹ یا اس سے کم ہو تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ اب آپ کو پروگرام میں شامل کر سکیں اور اگر آپ پروگرام میں ایک سے زائد مرتبہ شامل ہونا چاہیں تو آپ کے دو سوالات کے درمیان کم از کم دس منٹ کا وقفہ ہو سامع کرام پروگرام میں آج ہمارے ساتھ جناب مرزا محمد افضل صاحب موجود ہیں کسی تعارف کے محتاج نہیں آپ آج کل پیل ریجن کے علاقے میں بطور مشنری خدمات سر انجام دے رہے ہیں جلسہ سرانہ کینیڈا کے موقع پہ کی جانے والی آپ کی تقاریر جماعت احمدیہ کی آفیشیل ویب سائٹ الاسلام ڈاٹ اور پہ دیکھی جا سکتی ہیں ہم آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں مرزا صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آج کل تو لگتا ہے ہم سارے ہی اس کہتے ہیں نا انگریزی میں انڈر دا ویدر جی ویدر ہی ہے اچھا ہے تو جی. آواز بھی پوری طرح آج اگر نہ نکلے تو ہم معذرت چاہیں گے پہلے ہی جی بہت اچھا ہے آپ نے شروع میں معذرت <laughs> جی سامعن کرام آپ کے علم میں ہے کہ مرزا محمد افضل صاحب آپ کے سامنے فقہی مسائل کے سلسلے میں پروگرام پیش کرتے ہیں اور یہی ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع ہے آپ کو بتاتے چلیں کہ پروگرام میں آج ہمارے ساتھ جناب عبد الشکور بلوچ صاحب بھی موجود ہیں ہم آپ کو بھی پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں شکور صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی پروگرام کا آغاز مرزا صاحب آپ سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نہایت محبت بر السلام تمام سامعین کی خدمت میں یہ پروگرام ہلکا پھلکا آپ کے مزاج کے مطابق ایک ایسا رنگ ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس کو دیں کہ جس میں آپ کو دین پر عمل کرنے میں آسانی ہو جائے اور یہی فقہ کا فقی مسائل کا مقصد بھی یہی ہے میرے ذہن میں آج عال عمران صورت جو ہے تیسری اس کی آیت نمبر ایک سو تین اور ایک سو چار ہیں بالخصوص جی اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کا میں ترجمہ پیش کر دیتا ہوں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان آیت پر بنیاد رکھ کر فقہ کو سمجھنے میں آسانی ہو سکتی ہے کیونکہ میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ اختلافات میں جو امت مسلمہ میں ہیں ایک یہ فقی رنگ بھی ہے کہ آپ نماز کیسے پڑھتے ہیں آپ آپ کام باندھتے ہیں شلوار کتنی اونچی ہے وضو کس طرح کیا ہے پورے کان گیلے ہوئے ہیں سر گیلا ہوا ہے نہیں ہوا جرابیں پہنی یا نہیں پہنی بہت سی باتیں ایسی ہیں جو پھر آگے چل کر عبادات کے رنگ میں سامنے آتی ہیں یا احکامات کے رنگ میں تو اگر بنیادی اصلاح کر لی جائے جو ان آیات کا منشا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر معاملات خواب و احکامات سے تعلق رکھتے ہوں یا عبادات سے اس کے سمجھنے میں بھی آسانی ہو جاتی ہے اور اس کے اس پر عمل بھی آسان ہو جاتا ہے تو یہ آیات جو ہیں اس کا ترجمہ یوں ہے کہ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الزین آمن الطق اللہ حق کا تکاتے ہی ولا تموتن الا اللہ مسلمون یا مسلم اللہ کا تقوی اختیار کرو اور تم پر صرف ایسی حالت میں موت آئے کہ تم پورے کے پورے فرما بردار ہو اور تم سب کے سب اللہ کی رسی کو یہ اگلی آیت ہے وا تسم و بحب اللہ جمین اور تم سب کے سب اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور پراگندہ مت ہو اور اللہ کا احسان ہے جو اس نے تم پر کیا ہے یاد کرو کہ جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے اس نے تمہارے دلوں میں الفت پیدا کر دی جس کے نتیجے میں تم اس کے احسان سے بھائی بھائی بن گئے اور تم آگ کے ایک گڑے کے کنارے پر تھے مگر اس نے تمہیں اس سے بچا لیا اور اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنی آیات کو بیان کرتا ہے تاکہ تم ہدایت پاؤ اگر آپ اس کی پہلی آیت دیکھیں نا جی جس میں اللہ فرماتا ہے کہ یائی الزین امن مخاطب سو سکرت مومن جو آلریڈی ایمان لا چکے ہیں جو پہلے سے مسلمان ہیں یہ مومن ہے اور میں کہ دیکھو مومن تو تم کہلاتے ہو لیکن جب تک تقوا کی راہوں پر چلو گے نہیں تو ایمان ہمیشہ خطرے میں رہے گا اور فرمایا کہ دیکھو تم نے صرف کوشش کرنی ہے اور کوشش ایسی کرنی ہے کہ تقوا کے جو مسائل ہیں ان کو سمجھ کے اور اپنی بسات کے مطابق اس پر عمل کرو اور یہ بڑی عجیب بات فرمائی فرمایا ولا تم تننا اور تم ہرگز نہ مرنا اللہ ون تم مسلم سوائش کی کہ تم مسلمان ہونے کی حالت میں فرما بردار خدا تعالیٰ اب سوال یہ ہے کہ کیا کسی کو اختیار ہے کب مرے گا وہ نہیں نا اختیار جی موت جب آنی ہے ہے تو اللہ کو قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ ولا عربی زبان میں جب اس طرح نون سخیلا کی بحث آ جائے عربی والے جانتے ہوں گے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تم ہرگز نہ مرنا حتیٰ کہ تم ایسی حالت میں ہو جب کہ فرما برداری والی ہے جی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں جو بڑا خوبصورت پہلو ہے وہ یہ ہے کہ دیکھو موت تو جب آنی ہے تو آ جانی ہے اس پر تو تمہارا اختیار نہیں نہ تم علم ہے لیکن اس پر تو تمہیں اختیار ہے کہ تم اپنے اعمال کو اس طرح اختیار کر لو اپنے دین کی اس طرح حفاظت کر لو اپنے ایمان کی اس طرح حفاظت کر لو کہ تمہیں جب بھی موت آ جائے پھر دیکھیں جی میں اگر فرض کریں ایک مثال دیتا ہوں امتحان ہوتا ہے نا جی لوگوں کے ٹیسٹ ہوتے ہیں امتحان ہوتے ہیں اگر آپ فلی پریپیئرڈ ہیں کسی امتحان کے لیے تو آپ کو کیا فرق پڑتا ہے کبھی امتحان ہو جائے مشکل ان کو پیش آتی ہے جو سوئے رہتے ہیں سارا سال اور آخری ہفتے میں پڑھتے ہیں جا کے کہ اچھا یار ایک ہفتہ رہ گیا ہے پڑھ لیں گے نا کیا بات ہے تو اگر اس ہفتے میں بیمار ہو جائیں تو مشکل ہو جاتی ہے لیکن جو شخص امتحان کے لیے تیار ہے اس کو اب جب بھی پرچہ دے دیں گے سمے نہ ہوتا نہ آنے تو نو پرابلم اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ مسئلہ ہمارے سامنے کھولا کہ دیکھو تقوا کے حصول میں تمہیں وقت لگ سکتا ہے تقوا کے حصول میں تمہیں مشکل بھی پیش آ سکتی ہے لیکن تمہاری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ تم انتظار نہ کرو کہ ابھی ایک ہفتہ جب آئے گا امتحان میں تو پھر امتحان دیں گے اب اسے تیاری شروع کر دو پھر جب بھی آ جائے امتحان تو اگر ہر مسلمان بلکہ میں اس کو اور آگے بڑھاتا ہوں ہر وہ شخص جو خدا پر ایمان رکھتا ہے اگر وہ یہ فیصلہ کر لے کہ مرنا تو ہے اور مرنے کے بعد حساب کتاب ہونا ہے تو میں کیوں نہ اپنی زندگی کو اس رنگ میں گزاروں کہ موت ابھی آ جائے اگلے لمحے آ جائے تو مجھے فکر نہ ہو کہ مجھے اللہ کو جب میں نے سامنے ہونا تو میں جواب دے سکوں کہ ہاں میں نے زندگی کیسے گزاری اب اس میں جو بحثیت مسلمان جو چیز ہماری مدد کرتی ہے وہ یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ دیکھو جب ایک انسان مرتا ہے نا مسلمان جب اس کی دوسرے ڈائمنشن میں آنکھ کھلتی ہے سمت میں جا کے تو سب سے پہلا سوال خدا اعمال میں سے نماز کے بارے میں کرتا ہے عقیدے کے بارے میں پوچھے گا کہ من رب کا تمہارا رب کون تھا حضور سم کے بارے میں پوچھے گا لیکن جہاں تک اعمال کا تعلق ہے فرمایا کہ جو سب سے پہلا سوال ہے وہ نماز کے بارے میں ہوگا تو اگر ایک شخص یہ کوشش کر لیں کہ میں نے نماز نہیں چھوڑنی تو وہ بشا کبھی مر جائے یا چار گھنٹے کے بعد مر جائے اگلے دن مر جائے اس کو کم از کم یہ فکر نہیں ہوگی کہ نمازوں کے بارے میں سوال ہوگا تو میں اس میں ناکام ہو جاؤں گا کیونکہ رسول اللہ نے فرمایا کہ اگر جو نماز کے معاملے میں جواب نہ دے سکا حساب نہ دے سکا وہاں اس کے لیے تو نامرادی ہے پھر تو یہ آیت ہمیں یہ بتاتی ہے کہ دیکھو اپنے ایمان کے مضبوط کرنے کے لیے حفاظت کے لیے تقوا کو اختیار کرو اور تقوا کو جتنا بھی تم سمجھ سکو کوشش کرو کہ اس کے اوپر ایسے عمل پیرا ہو جاؤ تو فقہ میں کیا ہوتا ہے کہ فقی میں فقہ میں چونکہ دو مین حصوں کو ڈسکس کیا جاتا ہے کچھ ان میں عبادات آ جاتی ہیں جیسے نماز ہے روزہ ہے حج ہے زکوٰۃ وغیرہ ہے اور کچھ اس میں آپ کے احکامات آ جاتے ہیں جس میں طلاق ہے جس میں خلا ہے جس میں وراثت ہیں اس قسم کی چیزیں ہیں تو فقہ دراصل ان کو آسان بنانے کے لیے ہمیں جو فقہا ہیں انہوں نے ہماری مدد کی ہے لیکن جیسے کہ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ بدقسمتی سے اس پر بھی لوگوں نے دھڑے بنا لیے ہیں اور اگر ایک بات امام مالک نے مال کی میں نہیں ہے اور حنفی فقہ میں ہے تو آپس میں لڑے ہوئے ہیں تو ہم اس پروگرام میں کوشش کرتے ہیں کہ آپ کی رہنمائی اس طرح کریں کہ وہ جو خدا نے فرمایا کہ دیکھو تقوی اختیار کرو خدا تعالیٰ کا کی محبت کو حاصل کرو اس کے لیے جو آسان تر ہے طریقہ عبادت کا یا خدا سے محبت کا اس کو اس رنگ میں آپ کے سامنے پیش کیا جائے کہ عام فہم ہو اور اگر آپ کو کہیں کو مشکل پیش آ رہی ہو تو اس کا ہم آپ کو حل بتانے کی کوشش کریں اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے سامعین چونکہ ان کو عادت ہے ہم سے بحث کرنے کی وہ یہ نہیں دیکھتے کہ پروگرام کس موضوع پر ہو رہا ہے وہ اپنی طرف سے آ کے ایسے سوال کریں گے جس کا فکر سے کوئی تعلق نہیں میں عموماً کہا کرتا ہوں کہ بھائی ہمارے اور پروگرام جو ہوتے ہیں نا موضوع کے اعتبار سے آپ اس میں آ کے سوال کریں تو اچھا لگتا ہے کہ میں آپ کو بیچ رہا ہوں کنوں اور آپ مجھ سے آ کے چنے مانگیں تو نہیں بات بنتی تو اس لیے اگر آپ ہم سے اس موضوع پر گفتگو کریں کہ اچھا میں نماز کس طرح بہتر پڑھ سکتا ہوں اچھا میں زکوٰۃ میں پھنسا ہوا ہوں کس طرح میں ڈٹرمن کروں یا مجھے حج پہ جانا ہے یا میں آج کل عمرے کا سیزن لوگ عمرہ پہ جا رہے ہیں اس قسم کی باتیں یا مجھے کس طرح اپنی روحانی جو قوتیں ہیں اس کو پالش کرنا ہے کس طرح میں خدا کے قریب آ سکتا ہوں کیا کروں میں جی تو ہم اس پروگرام میں کوشش کرتے ہیں اپنے سامعین کس طرح رہنمائی کریں کہ ان کی جو دینی زندگی ہے جس کو خدا نے کہا کہ مضبوطی سے خدا کے اس پر تقوا پہ دین پہ قائم ہو جائے اور مرنا نہیں جب تک کہ تم مومن اور مسلمان ہونے کی یا کمپلیٹ سبمیشن میں نہ ہو جی تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ وہ راستے آپ کو بتائیں جو آپ کے لیے یہ منزل کو آسان کر دیں جی بہت بہت شکریہ مرزا صاحب سامعین کرام آپ programme radio Ahmadiyya F M hundred point seven پہ سماعت فرما رہے ہیں آپ کی خدمت میں یہ پروگرام ہر ہفتے کی شام نو سے گیارہ بجے اور اتوار کی شام آٹھ سے دس بجے کے درمیان F M hundred point seven پہ اور پھر اتوار کی رات دس سے بارہ بجے کے درمیان اے ایم فائیو تھرٹی پہ اردو زبان میں پیش کیا جاتا ہے ہفتے کے روز آپ ہمارا یہ پروگرام نو سے ساڑھے نو بجے کے درمیان عربی زبان میں بھی سماعت فرماتے ہیں سامنے کرام اگر آپ ان فریکوینسیز کے بجائے ہمارا یہ پروگرام انٹرنیٹ پہ سننا چاہیں تو اس کے لیے ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے W W W dot voice of Islam dot C A program میں آج ہمارے ساتھ جناب مرزا محمد افضل صاحب اور عبد الشکور بلوچ صاحب موجود ہیں اور فقہی مسائل کے سلسلے میں ہمارا آج کا یہ پروگرام ہے سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں تقریباً پینتالیس منٹ ہمارے پاس باقی ہیں پروگرام میں شامل ہونے کے لیے ہمارا فون نمبر نوٹ فرما لیں four one six four one zero six five two two four one six four one zero six five two two Toronto کے باہر کے سامعین one eight five five four one zero six five two two پہ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں اگر آپ پروگرام میں بذریعہ ای میل شامل ہونا چاہیں تو اس کے لیے ہماری آئی ڈی ہے کیو اے یعنی question answer at voice of Islam dot C A Q A یعنی question answer at voice of Islam dot C A Mirza صاحب یہ ایک ای میل موصول ہوئی ہے آپ نے جو ابھی آیت پڑھی جی. کہ ہرگز نہ بھرنا جب تک کہ تم مسلمان نہ ہو جی تو طارق خان صاحب یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ اگر مسلمان کی جگہ یا مسلمون کی جگہ یہاں پہ مومنون ہوتا تو وہ ایک اسٹیج بہتر نہ ہوتی یا ان دونوں اسٹیجز میں فرق کیا ہے فرق ہے مسلم اور مومن ایک بنیادی فرق ہے کہ جب آپ عقیدتاً کو کام کرتے ہیں تو وہ ایک اسلام کی ذہن ذمن میں آ جاتا ہے مسلم کے ذمن میں ایک مسلم جو ہے ایک جنرل ٹرم ہے جو انکلوڈ کر لیتی ہے ہر قسم کے جی لیکن کئی لوگ کمزور ہوتے ہیں کوئی طاقتور ہوتے ہیں مومن تو پھر معین ہو جاتا ہے کہ صرف جی تو اس کا تعین اللہ تعالیٰ نے یہ کر دیا کہ آسان کر دیا کہ دیکھو کوشش کرو کہ فرما برداری کے دائرے میں رہو اور اگر صرف یہ ہوتا کہ نہیں وہی جائیں گے جو مومنین ہیں تو جو کمزور ہیں وہ مارے جاتے جی۔ اللہ تعالیٰ نے بڑی رحم اور شفقت سے اس میں لفظ مسلمون کا اختیار کیا ہے کہ اللہ کی فرما برداری اختیار کرو اور جس قدر بھی چونکہ انسان کی جو خدا نے بصیرت دی ہے وہ الگ الگ ہے کوئی اچھا ہے کوئی کمزور ہے کسی کی سمجھ زیادہ ہے کسی کی کم ہے تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے مسلم کا رفر رکھ کر اس کو عام کر دیا مومن مخصوص ہو جاتا جی اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو عام کر دیے تاکہ ہر شخص اس دائرے میں آ جائے اور اپنی سی کوشش کرے اس لیے مسلم کا لفظ استعمال کیا جی بہت بہت شکریہ کچھ اور ای میلز ہیں لیکن پہلے ہم کالر کی طرف جائیں گے نبیل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں نبیل صاحب السلام علیکم جی السلام علیکم وعلیکم السلام جناب پوچھنا یہ تھا کہ میرے پاس پاکستان میں ایک گھر ہے جو کہ میرے نام پر ہے لیکن اس میں میرے دو بھائی رہتے ہیں اچھا۔ اور کافی عرصے سے رہتے ہیں ان سے میں کوئی کرایہ نہیں لیتا اور نہ ہی کوئی میری اس مکان سے کوئی انکم ہے تو کیا اس کی زکوٰۃ مجھ پہ فرض ہے ذرا اس پہ بارے میں بتائیے جی بہت بہت شکریہ نبیل صاحب جی مرزا صاحب آ, بات یہ ہے کہ زکوٰۃ تو ہوتی ہے آپ کی کسی انکم کے اوپر یا کسی ایسی پروڈکٹ کے اوپر جو آپ ارننگ میں آ جاتی ہے تو جس میں چونکہ آپ کی ارننگ نہیں ہے تو زکوٰۃ نہیں ہے یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کہ وہ خواتین جو زیور پہنتی ہیں اور استعمال کرتی ہیں اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے لیکن جو پڑھا رہے جو پڑھا رہے اس کے اوپر زکوٰۃ ہے تو میرے ناقص علم میں چونکہ اس مکان سے آپ کو کسی قسم کی انکم نہیں ہے اس اعتبار سے آپ زکوٰۃ کی ذیل میں نہیں آتے جی بہت بہت شکریہ غالباً کوئی کالر اس وقت ہمارے ساتھ موجود نہیں ہے ساجد رمضان صاحب پوچھنا چاہتے ہیں کہ اگر کچھ حالات اس طریقے کے ہوں کہ کوئی اس طریقے کا صحت مند امام امام الصلاط میسر نہ ہو جو کہ کھڑا ہو کے باقاعدہ پوری نماز پڑھا سکے وہ کرسی پہ بیٹھتا ہو بعض اوقات کے عام میں کھڑا ہو سکتا ہو یا نہ ہو سکتا ہو اس بارے میں فقہ کیا کہتا ہے اور ساتھ وہ یہ بھی پوچھنا چاہتے ہیں کہ اگر یہی صورتحال ہو کہ جمعہ کی نماز کے لیے کوئی امام الصلاط میسر نہیں ہے یا اگر کوئی ہے تو وہ بیٹھ کے نماز پڑھ سکتا ہے سجدے وغیرہ نہیں کر سکتا ان دونوں کی الگ الگ وہ چاہتے ہیں کہ وضاحت بات یہ ہے کہ میرا خیال ہے بہت کم ایسا ہوتا ہوگا کہ کوئی امام ایسا ہے کہ وہ ایک ہی ہے اور کوئی امامت کرا نہیں سکتا اس لیے یہ ایک ایسا سوال ہے جو ہائپتھیٹیکل ہے ایک فرضی سوال ہے میں سمجھتا ہوں لیکن اس فرضی سوال کی کیفیت کئی دفعہ سامنے آ بھی جاتی ہے میں نے بھی دیکھا ہے کہ آپ نے مسئلہ ایک امام مقرر کیا ہے مسجد کا اور اس کو کوئی چوٹ لگی ہے یا اس کو کوئی یو نو گھٹنوں میں درد شروع ہو گیا تو وہ جی۔ نہیں کھڑا ہو کے پڑھا سکتا ایسی شکل میں <coughs> معاف کیجیے گا میرے نزدیک دو آپشن ہو سکتے ہیں جی کہ یا تو وہ امام جو ہیں وہ خطبے کی حد تک رہیں اور نماز کسی اور سے پڑھوا لیں جی خود کرسی پہ بیٹھ جائیں اور let somebody you know lead the the salad اور یا یہ ہے کہ ایسے لوگ پیدا کرنے چاہیے جو امامت کے قابل ہوں اسلام میں تو کوئی اس قسم کی کوئی گدی نشینی تو ہے نہیں کہ ایک امام کرے سوائے اس کے جس کو خدا نے امام بنایا ہو جی وہ اس کو تو پھر وہ وہی کرے گا جس کو خدا نے بنایا لیکن اگر کوئی میرے طرح کا امام ہے میں بھی ایک مسجد کا امام ہوں تو میں اگر بیمار ہو جاؤں تو میں اپنے ساتھی کو بولتا ہوں میرے جو ساتھی ہیں بھائی یار نماز پڑھا دو تو اس لیے یہ ایک تو یہ کیفیت ہے لیکن اگر ان کا سوال جس کو انگریزی میں کہتے ہیں فیس ویلیو پہ کہ پین ہی اسی طرح لے لیا جائے کہ بھئی ایک ہی امام ہے اور اور کوئی آپشن نہیں ہے اور ان کو اس طرح تکلیف اگر تو عارضی تکلیف ہے تو اس کا علاج یہی ہے کہ اپنے ساتھ کسی کو کھڑا کر لیں جو نماز پڑھا دے خود بے شک بیٹھ جائیں کیونکہ امام کو تو لیڈنگ رول ہے نا جی اور اس میں اس کے لیے یہ اختیار اس کو نہیں ہے کہ وہ اپنی مجبوری سے باقیوں کو بھی مجبور بنا دے پھر اس کا مطلب یہ ہوگا پھر اگلا سوال یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اچھا پھر باقی بھی بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں امام بیٹھ کے پڑھے جی میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ اگر امام فرض کریں اگر ایسا کوئی موقع ہے کہ خطبہ بھی دینا ہے تو وہ امام سب خطبہ دے دیں اور باقی جو ہیں نماز وہ کسی اور سے پڑھوا لیں جو ساتھ ہوں کئی علماء ہوتے ہیں کئی پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں لیکن اگر اس کو بیٹھ کے ہی پڑھنی ہے نماز اور نہیں کھڑا ہو کے پڑھ سکتا تو پھر میرا خیال ہے آپ کو مستقل انتظام کرنا چاہیے مستقل انتظام کے طور پہ یہ ٹھیک نہیں ہے کہ کوئی امام جو ہے وہ کرسی پہ بیٹھ کے یا زمین پہ بیٹھ کے نماز پڑھائے اس لیے بہتر اور پسندیدہ یہ ہے کہ امام وہ جو ہو قیام بھی کر سکے رکو بھی کر سکے سجود بھی کر سکے عارضی طور پہ اگر ایک آدھ دن کی بات ہے تو چلے گا لیکن پریفر یہ ہے جو پسندیدہ یہ ہے کہ امام وہ ہو جس کو یہ تکالیف نہ ہو اور وہ امامت کروائے جی بہت بہت شکریہ کاشف کہلو صاحب کیلگری سے ای میل کرتے ہیں پروگرام سن رہے ہیں تعریف بھی کر رہے ہیں وہ یہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے ہمارا کوئی پروگرام پچھلا سنا ہے اور اس میں اس کے مطابق وہ یہ انڈرسٹینڈنگ اس ٹائم ایک سوال کی لے رہے ہیں کہ اگر ایک بندہ ہے جس نے مغرب کی نماز نہیں پڑھی اور وہ عشاء کی نماز میں آ کے شامل ہوا ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ میں آپ کی بات سے یہ سمجھا ہوں کہ وہ پہلے عشاء کی نماز مکمل پڑھے اور اس کے بعد ختم کرنے کے بعد مغرب پڑھے وہ کہتے ہیں کہ کیا میں یوں یہ صحیح سمجھ رہا ہوں میرا میرا میں نے یہ یہی بیان کرتا ہوں یہ پریفر کرتا ہوں اور اس کی وجہ یہ ہے بات یہ ہے کہ اس میں بھی آپشن جب فقہ میں دو آپشن ہوتے ہیں نا تو پھر آپ کو بہتر آپشن لینا پڑتا ہے نا جی کیونکہ اگر ایک حل ہوتا تو دوسرا حل نہ ہوتا تو چونکہ اس کے دو حل ہیں اور حل ہمیں سے ملتے ہیں کہ آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب آپ مسجد میں آ جاؤ تو پھر فرض نماز کے علاوہ اور کوئی نماز نہیں پڑھنی چاہیے اب سوال یہ ہے کہ آپ عشاء پہ آئے ہیں اور آپ کی مغرب کی رہتی ہے جی تو ایک اس کی ایکسپلینیشن یہ ہے کہ پھر فرض نماز وہی ہے جو امام پڑھا رہا ہے اس کو پڑھ لیں پہلے ایک فقہ والے ہمارے فقہ احمدیہ میں بھی ایسا لکھا ہے کہیں کہ آپ جب آئے ہیں تو آپ پہلے مغرب کی پڑھیں اور پھر آپ عشاء کی شامل ہوں میں یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ کی مغرب کی پڑھتے پڑھتے عشا بھی ہاتھ سے نکل گئی تو آپ اس کی باجماعت نواز کے ثواب سے محروم ہو جائیں گے نمبر ایک نمبر دو اگر فرض کریں آپ کو یاد ہی نہیں رہا عشاء کی نماز پڑھ کے آپ نے مغرب کی پڑھنی تھی تو کب پڑھیں گے اس کے بعد پڑھیں گے نا جب بھی کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ جو نماز فوت ہو چکی ہو رہ چکی رہ گئی ہو وہ جب بھی یاد آئے اس کو پڑھ لیں یہ ہے مسئلہ اور اگر آپ گھر پہ ہیں تو پھر تو آپ کو مسئلہ کوئی نہیں آپ اسی ترتیب سے پڑھ لیں گے کہ باجمات تو تھوڑی پڑھنی گھر میں آئے ہیں تو آپ نے اپنی پڑھنی پھر مغرب پڑھیں پھر عشاء پڑھ لیں سوال یہ تھا کہ اگر کوئی مسجد میں آتا ہے اور عشاء کی نماز ہو رہی ہے اور اس کی مغرب کی رہ گئی ہے تو وہ کیا کرے تو میرا جواب تھا کہ بہتر حال یہ ہے کہ وہ عشاء کی پڑھ لے اور پھر اس کے بعد مغرب کی پڑھ لے کیونکہ اس کا جواز نکلتا ہے کہ وہ رکی ہوئی نماز چھٹی ہوئی نماز کس وقت بھی پڑھ سکتے ہیں اب ہوتا کیا ہے کہ ایک شخص آتا ہے اس نے مغرب کی پڑھنی ہے اور عشاء کی ہو رہی ہے اب وہ کیا کرے گا وہ جلدی جلدی مغرب کی پڑھے گا تاکہ عشاء نہ مس ہو جائے مجھ سے ارے بھائی وہ نماز جلدی پڑھنے کا تو حکم ہی نہیں نا آرام سے پڑھنی چاہیے تو اگر آپ اس لیے جلدی جلدی مغرب کی پڑھ کے کہ تاکہ عشاء نہ نکل جائے سے بہتر ہے کہ آپ عشاء پہلے پڑھ لیں مغرب بعد میں پڑھ لیں لیکن اگر کوئی فقہ کا یہ پہلو لینا چاہتا ہے کہ نہیں عشاء کی میری نکلتی ہے تو نکل جائے میں ترتیب قائم رکھوں گا اور مغرب کی پہلے پڑھوں گا اور پھر عشاء اگر مل گئی تو ٹھیک ورنہ پھر جتنی بھی مل گئی پڑھ لوں گا تو میرے نزدیک وہ بھی ٹھیک ہے لیکن بہتر کیا ہے میرے نزدیک بہتر یہ ہے کہ آپ عشاء پڑھ لیں تاکہ آپ کو وہ ستائیس گنا اس کو ثواب ہو جائے اور مغرب جو آپ کی آلریڈی ضائع ہو چکی ہے وہ آپ اس کے بعد پڑھ لیں کیونکہ آپ کو اختیار ہے کہ آپ بعد میں بھی پڑھ سکتے ہیں کو حکم نہیں کہ آپ ضرور جو نماز گزر چکی ہے اس کو اگلی نماز سے پہلے پڑھیں بعض فوقائے کہتے ہیں کہ نہیں ترتیب ضروری ہے میں کہتا ہوں چلیں آپ آئے ہیں آپ اثر بھی نہیں پڑھ سکے نہیں موقع ملا مسجد میں آئے ہیں مغرب کا بھی نہیں موقع ملا اور اشاق پہ آپ آگے پھر کیا کریں گے پہلے عصر کی پڑھیں گے پھر مغرب کی پڑھیں گے تو اشاع تو گئی نا تو اگر یہ کلیہ ذہن میں رکھ لیا جائے کہ جو فوت شدہ نمازیں ہیں یا جو نمازیں چھٹ گئی ہیں وہ آپ کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں ممنوع اوقات کے علاوہ تو میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ اس کو جو امام نماز پڑھا رہا ہے جس کے بارے میں آ حضور حضر فرمایا کہ نماز وہی ہے جو اس وقت فرض امام پڑھا رہا ہے تو وہ پڑھ لینی چاہیے جی بہت بہت شکریہ تین کالرز ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کے سوالات پہلے لیتے ہیں اور کالرز حضرات سے گزارش کہ آپ کے سوالات اگر مختصر ہوں تو زیادہ بہتر ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ آپ آپ پروگرام میں شامل ہو سکیں نصیر الدین صاحب پہلے نصیر الدین صاحب السلام علیکم غالباً ان کی کال ڈراپ ہو گئی ہے ان سے گزارش کریے دوبارہ شامل ہو جائیں عرفان صاحب ہیں ہمارے ساتھ عرفان صاحب السلام علیکم جی سر بہت شکریہ سر آپ کا میری خیال لینے کا سر میرے دو چھوٹے چھوٹے سوال ہیں ایک کبھی انہوں نے اپنی اسپیچ شروع کرنے سے پہلے کہا کہ جس زندگی دوسری زندگی شروع ہوگی اس میں نماز کا پوچھا جائے گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پوچھا جائے گا سر میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ جس طرح ہم مسلمان تو یہ سوچتے ہیں نا کہ وہاں پہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا جائے گا جس طرح مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کے بارے میں سمجھتے ہیں کہ وہ ذلی نبی ہیں میں ان سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہاں پہ یہ بھی بلیو یہ رکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا جائے گا یا ذلی یا بروزی نبی مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کے بارے میں جی، پوچھا گیا عرفان صاحب یہ فقہی مسائل کے بارے میں یعنی جی، اور دوسرا سوال آپ کا اچھا دوسرا سوال میرا یہ تھا سر کیونکہ وہ انہوں نے بات کی تھی تو میں اسی ٹاپک جی جی, جی، ٹھیک ہے ٹھیک ہے اچھا، سر دوسرا میں کائنڈلی بڑا شکر گزار ہوں یہ جواب دیتے ہیں سوالوں کا دوسرا میں سوال یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ جس طرح ہم بولتے ہیں کہ جی روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ ستر ہزار فرشتے صبح آتے ہیں ستر ہزار شام کو آتے ہیں تو ذرا ان کو کوئی بتائیں گے پلیز کہ مرزا صاحب کی قبر مبارک ٹھیک ہے جی عرفان صاحب آپ کے سوالات آ گئے ہیں اگر آپ کی دینا چاہیں آپ جواب دیجیے گا لیکن کیونکہ فقہی مسائل نہیں ہیں تو گزارش یہی ہے سامعین کرام سے کہ فقہی مسائل کے سلسلے میں ہی اگر اس پروگرام کو محدود رکھیں زاہد شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کی جی۔ طرف چلتے ہیں زاہد صاحب السلام علیکم وعلیکم السلام جی سر یہ مولوی صاحب زیادہ تر اپنے خیالات کا اظہار کریں اگر ان خیالات سے اوائڈ کریں اور قرآن کا رفظ جیسے ان سلاۃ کانت المومنین کتاب موقوتا مومنوں پہ نماز وقت مقرر پر فرض ہے جی قرآن کے تو اپنے خیالات سے اوائڈ کریں اور قرآن کے ریفرنس دیں تھینک یو جی بہت بہت شکریہ زاہد صاحب جی جناب <laughs> پہلے اس سادگی پہ کون نہ مر جائے خدا پروگرام اسٹارٹ ہی آپ نے قرآن شریف کی آیت سے بات یہ ہے کہ عرفان صاحب نے جو سوال کیا ہے سوال جو حدیث میں جواب ہے میرا بھی وہی جواب ہے کہ سوال اللہ تعالیٰ کے بارے میں اور آ حضرت وسلم کے بارے میں ہوگا اس لیے وہی سوال سب سے ہوگا جو اللہ کو مانتے ہیں اور آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی مانتے ہیں ان سے وہی سوال ہوگا ہم مرزا صاحب کو کوئی نیا نبی نہیں مانتے کوئی الگ نبی بھی نہیں مانتے ہم ان کو آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو امتی مانتے ہیں نبی مانتے ہیں امتی نبی اس لیے ان سے سوال اس کے ان کے بارے میں سوال کی ضرورت بھی نہیں اور گنجائش بھی نہیں دوسرا یہ تھا کہ وہ فرماتے ہیں کہ جی آ حضور سسم کی قبر پر ستر ہزار فرشتے شام کو آتے ہیں ستر ہزار صبح کو آتے ہیں تو کیا مرزا صاحب کی قبر پہ بھی آتے ہیں آپ مجھے یہ بتا دیں باقی کس کس نبی کی قبر پہ آتے ہیں تو میں بتا دوں گا مرزا صاحب کی قبر پہ بھی آتے ہیں کیا سوال کیا بچپنا آپ یہ بات یاد رکھیں کہ ہم احمدی یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کوئی رسول دنیا میں نہیں ہے کسی ماں نے کوئی ایسا بچہ نہیں جنا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی بھی بارے میں آگے نکل جائے یا افضل ہو یا اس کے مقابلے پہ کہ ہم سوچیں اس لیے آپ ہمارا مطالعہ کر لیں کہ ہمارا عقیدہ کیا ہے پہلے پھر سوال کیا کریں اور اس قسم کے سوال آپ کو میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ ہمارا دوسرا پروگرام ہے تو اس میں کر لیں تو میرا تو جواب اتنا ہی ہے آپ کے لیے آپ شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ جی آپ اپنے ذاتی خیالات سے پرہیز کریں میں تو حدیث کی بات کر رہا تھا پھر میں نے قرآن کریم سے شروع کیا ہے لگتا ہے آپ نے درمیان میں سے فون اٹھایا ہے یا پروگرام سنا ہے اور مجھے آپ یہ بتا دیں کہ کس موضوع پر میں قرآن کریم کی روشنی سے بات کروں ان نسلاتا علمین کتاب و موقوط تو بالکل ٹھیک ہے اس کا میرے کسی سوال کے جواب سے کیا تعلق ہے اس کا ترجمہ صرف اتنا یہ ہے کہ نماز جو ہے وہ تم پر ایک وقت مقرر پر فرض کی گئی ہے سوال یہ کیا تھا کہ اگر ایک نماز چھٹ جائے اور آپ مسجد میں آئیں اور آپ جو نماز ہو رہی ہے وہ اس سے پہلی کی نماز آپ کی چھٹ گئی جیسے عشاء کا حوالہ دیا تھا کہ عشاء کی نماز چھٹ گئی ہے مغرب کی چھٹ گئی ہے کسی سے اور مسجد میں آ گئے اور عشاء کی ہو رہی ہے جی تو کیا کریں تو میں نے اس کا حل بتایا تھا کہ آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا کیا فرمایا فرمایا کہ جو جب نماز کھڑی ہو جائے تو پھر اور کوئی نماز نہیں پڑھنی چاہیے وہی نماز مکتوبہ جو ہے وہی تمہاری نماز ہے تو مجھے تو زائد شاہ صاحب کے رویے سے کوئی سمجھ نہیں آئی کہ آپ کس طرف میری رہنمائی فرمانا چاہتے ہیں تاکہ میں اس کو کر لوں ہم تو بات ہی قرآن کریم اور سنت کی روشنی میں کرتے ہیں اپنے خیالات تو ہم نے کیا پیش کرے ہمارے ہم کیا اور ہمارے خیالات کیا بات ہی ہوتی ہے کہ بعض اوقات وضاحت کے لیے تفصیل کے لیے آپ کو کچھ کہنا پڑتا ہے اگر آپ کی یہ مراد ہے کہ میں اس کی تفسیر نہ کروں یا اس کی تفصیل نہ کروں تو یہ میرا پروگرام ہے میں جیسے پیش کروں آپ کی مرضی آپ سنیں نہ سنیں بہت بہت شکریہ مرزا صاحب سامعین کرام آپ programme radio Ahmadiyya F M hundred point seven پہ سماعت فرما رہے ہیں آپ کی خدمت میں پروگرام ہر ہفتے کی شام نو سے گیارہ بجے کے درمیان اور اتوار کی شام آٹھ سے دس بجے کے درمیان F M hundred point seven پہ اور پھر اتوار کی شام دس سے بارہ بجے کے درمیان اے ایم فائیو تھرٹی پہ اردو زبان میں پیش کیا جاتا ہے پروگرام میں آج ہمارے ساتھ جناب مرزا محمد افضل صاحب اور عبد الشکور بلوچ صاحب موجود ہیں فقہی مسائل کے سلسلے میں سوالات کا سلسلہ جاری ہے آپ بھی پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں four one six four one zero six five two two four one six four one zero six five two two Toronto کے باہر کے سامعین کے لیے one eight five five four one zero six five two two one eight five five four one zero six five two two Naseeruddin صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کا سوال لیتے ہیں نصیر الدین صاحب السلام علیکم علیکم وعلیکم السلام جی نصیر الدین بات کر رہا ہوں جی, جی سر جی میرا نصیر الدین صاحب آپ سے گزارش کہ اگر آپ ریڈیو بند کر دیں تو آواز آپ کی کچھ کلیئر آئی شاید جی پلیز جی میرا سوال جو ہے وہ طلاق کے حوالے سے ہے کہ قرآن جید میں جو طلاق کا کے متعلق احکام ہیں جی اس میں اس کو ذرا بتائیں ذرا تفصیل کے ساتھ کہ جو تین مرتبہ اکٹھی طلاق دے دیتے ہیں اور اس کے سمجھا جاتا ہے کہ طلاق ہو گئی تو دوسرا یہ ہے کہ حلالہ کے متعلق بتائیے کہ یہ یہ یہ جو کہا جاتا ہے اس میں کہاں تک جی ٹھیک ہے جناب نصیر الدین صاحب بہت بہت شکریہ دونوں سوالات آپ کے پہنچ گئے فضل لکمان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں فضل لکمان صاحب کا سوال لیتے ہیں فضل صاحب السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ جی اللہ جی سر مرزا صاحب آپ کو بھی سلام وعلیکم السلام جی بڑی مہربانی بڑی محبت بہت دیر لگاتے ہیں آپ بہت دیر دیر بعد آتے ہیں میں چاہتا ہوں سوال ہے آپ کے دو پروگرام سے پہلے اس سے دو پروگرام پہلے کسی سامی نے آپ سے سوال کیا تھا احمدی اگر کوئی مسلمان بھائی کوئی احمدی لڑکی سے شادی کرے یا کوئی احمدی لڑکا کوئی مسلمان سے شادی کرے جی تو آپ نے بہت مفصل جواب دیا جو آیا کہ مسلمان لڑکا لڑکی سے اعلی کتاب سے شادی کر سکتا ہے وہی آیت آپ نے ریفرنس دیا پھر آپ نے یہ بھی بتایا کہ اس میں یہ بھی شرط ہے کہ اگر کوئی لڑکا کوئی احمدی لڑکی سے شادی کرتا ہے تو اس کو ایک سال انڈر ریزرویشن رکھتے ہیں تاکہ وہ ہمیں پتہ چلے کہ واقعی وہ اس نے احمدیت کو قبول کیا جی یہ آپ نے یہ بتایا تھا جی, جی،, جی, اس سے پہلے بھی فرحان صاحب سے بھی بھی یہی سوال ہوا تھا تو انہوں نے گول مول اور پیر کے سوال جواب میں انہوں نے کہا تھا تو فضل صاحب آپ کا یہی سوال ہے یا کچھ اور سوال نہیں نہیں میرا میرا سوال یہ ہے کہ آپ تو ہمیشہ کہتے ہیں کہ جو بن جو مسل... جو انسان ہمارے قبلے کو قبلہ سمجھتے ہیں جی۔ ہمارے اللہ جی، کو حلال اور نماز ہمارے طرح نماز پڑھتے ہیں تو ہم ہمارے بھائی ہمارے مسلمان تو ہمیشہ ہم تو مسلمان لوگ تو آپ کو غیر مسلم قرار دیتے ہیں تو آپ نے اس جواب میں تو ہمیں بھی غیر مسلم قرار دیا ہے تو آپ واضح بتا دیں کہ <laughs> جی جناب بالکل صحیح غیر مسلم ہیں آپ کے نظر میں یا مسلم جی جناب بہت بہت شکریہ حفظ صاحب آپ کے سوال کی طرف ابھی آتے ہیں لیکن پہلے امین صاحب کا سوال لیں گے اس کے بعد پھر نمبر وار سب کے جوابات امین صاحب السلام علیکم جی, جی، میرے حال ہے جی الحمد للہ آپ کافی ایک مہینہ بڑا لمبا لگتا ہے یار میں نا کئی دوروں پہ گیا ہوا تھا مصروف تھا تھوڑا سا تو معذرت چاہتا ہوں اچھا مجھے معذرت کے ساتھ میں شاید نہیں آتا لیکن آپ کے سوال کے اوپر آنا پڑا مجھے جی جی کہ قرآن پاک نے باقاعدہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اعلان کیا ہے ان اللہ و جی۔ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے جی اب کسی اور نبی کے لیے اعلان نہیں ہوا آپ نے جب یہ سوال کیا نا جی کہ دوسرے نبیوں کے لیے ہوا ہے تو آپ مجھے بتاؤ تو پھر ہم بتاتے ہیں تو جب ایک چیز نہیں ہے تو اس کا مطالبہ بیکار چیز ہے تو یہ باقاعدہ اللہ نے اعلان کیا ہے کہ اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں جی تو اس یہ میرا سوال آپ کو صرف یہ بتانا تھا کہ یہ قرآن میں ہے میں آپ سے اگری کرتا ہوں بہت بہت شکریہ امین صاحب یہی بات ہے آپ نے جو کی ہے میں اگری کرتا ہوں کہ صرف آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن نے کہا اس لیے کسی اور کے بارے میں پوچھنا ویسے ہی درست نہیں ہے خواہ وہ جی۔ مرزا صاحب ہو یا کوئی بھی ہو تو جزاک اللہ آپ نے مہربانی فرمائی ہے اور میری مدد کی ہے کہ یہ سوال جو ہے بنتا نہیں ہے کیونکہ آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ اللہ اس کے فرشتے ان پہ درود بھیجتے ہیں تو جزاک اللہ ویری تھینک فل بہت بہت شکریہ نصیر الدین صاحب کے دو سوالات پہلا طلاق کے بارے میں قرآن کریم کہتا ہے کہ تین اکٹھی ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے اور دوسرا حلالہ کے بارے میں طلاق کے بارے میں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ قرآن کریم میں جو الفاظ ہیں وہ یہ ہیں کہ اطلاق و مرتان کے طلاق دو دفعہ دی جاتی ہے جی پھر فرمایا کہ اس کے بعد کیا ہوتا ہے فرمایا اس کے بعد یہ ہے کہ یا تو اس کو روک لو تیسری سے پہلے پہلے یا اس کو پھر تیسری چلی ہو گئی تو چیز ڈن اس اعتبار سے میں نے شروع عرض کیا تھا نا کہ فوکہ نے طلاق کے اوپر بھی اوے اوے بڑے بڑے باپ بندے ہیں میں اس کو آسان کر دیتا ہوں احادیث سے پتہ لگتا ہے کہ وہ جو ایک طریقہ کار بعض اوقات رائج ہے کہ جی طلاق طلاق طلاق اس کو اسلام نہیں مانتا ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو ناجائز قرار دیا ہے جی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں آپ نے لوگوں کو کہا کہ دیکھو یہ ناجائز ہے کہ تم ایک ہی نشست میں طلاق طلاق طلاق قید اور سمجھو کہ طلاقیں ہو گئی ہیں اچھا پھر کچھ لوگ تھے جو باز نہیں آتے تھے تو آپ نے کیا کیا ایک کیس آیا جس میں اس نے طلاق طلاق طلاق اس نے کہا کہ تمہاری تو ہو ہی گئی ہے اب تمہیں ڈن یو ڈن اور فرمایا یہ تمہیں سزا کے طور پہ ہے ایک دفعہ تمہیں سمجھایا ہے کہ دیکھو قرآن کریم کا منشا یہ نہیں ہے کہ تم تین طلاق طلاق طلاق کہہ کے تو اس رشتے کو ختم کر دو کیونکہ آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے کہ جو جائز چیزیں ہیں ایک انسان کے لیے اس میں سے سب سے ناپسندیدہ چیز اللہ کو طلاق ہے اس لیے انسان طلاق دیتا ہے کئی وجہ سے لیکن چونکہ عموماً طلاق جو ہے وہ غصے میں کی حالت میں دی جاتی ہے کہ آپ کے مسائل اتنے بڑھ گئے ہیں کہ نہیں بن رہا کچھ آپ نے کوششیں بھی کر لیں تو انسان کہتا ہے اچھا یار ٹھیک ہے جان چھوڑاؤ اسلام کہتا ہے پھر بھی جب تک میاں بھی اکٹھے ہیں تو جھگڑے بھی ہوتے ہیں لڑائیاں بھی ہوتی ہیں مس انڈرسٹینڈنگ بھی ہوتی ہے اور اگر ایک طلاق دے کے تو بریک لے لی ہے ان بٹوین اور پھر ایک مہینہ ڈال کے اس میں دوسری طلاق دی ہے تو بعض اوقات میں نے دیکھا ہے کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک مہینے میں انسان ٹھنڈا ہو جاتا ہے دماغ کام کرنا شروع کر دیتا ہے عقل آ جاتی ہے کہ یار یہ میں کیا کر رہا ہوں تو اس میں رجوع ہو جاتا ہے اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک مہینے میں غصہ نہیں اترتا تو اگلا دوسری اطلاق دیتا ہے پھر ایک مہینہ گزرتا تو پھر اس کو عقل آ جاتی ہے کہ یار یہ کہ آپ تو گئی ہاتھ سے تو پھر وہ رجوع کرتا ہے تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ ایک وقت میں ایک طلاق دیں جو کہ ان رائٹنگ ہو اور طلاق بھی پاکیزی کے زمانے میں دینی چاہیے مطلب یہ کہ اس دوران آپ نے میاں بیوی کا تعلق قائم نہ کیا ہو اگر کوئی شخص ایک مہینے کی طلاق دے کے انتظار کرتا ہے تو اس کو اس کا اختیار ہے اور ہماری فقہ میں ہم یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ ایک طلاق تین مہینے میں مؤثر ہوتی ہے اس اعتبار سے ہمارے فقہ میں ہم اس کو نو مہینے تک آپ کو مہلت دے دیتے ہیں اگر آپ نے ایک طلاق دی ہے تو پھر آپ تین مہینے آپ کے پاس ہیں سوچنے کے سوچ لیں اور پھر اس کو آگے بھیجیں اور اس کے بعد اگر دوسری طلاق بھی دے دی ہے پھر آپ کے پاس تین مہینے ہیں کیونکہ پہلی طلاق کے بعد تو آپ رجوع کر لیں گے بغیر نکاح کے دوسری جو طلاق دیں گے اس میں آپ کو پھر نکاح کرنا پڑتا تو قبل اس کی کتنا سنگین معاملہ ہو تو جو فقہ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ قرآن کی میں جو یہ لکھا ہے کہ اطلاق و مراتان کہ طلاقیں دو ہیں وہ امساک ہوں بالمعروف اور تصریح ہوں بے احسان یا پھر اس کو نارمل طریقے پہ روک لو یعنی رجوع کر لو اور اس کو پھر فارغ کرو احسان کے ساتھ تو اس کا جو مضمون نکالا ہے علماء نے وہ یہ ہے کہ تین طلاقیں ہوتی ہیں اور تیسری طلاق دینے کے بعد آپ پھر نکاح کر کے بھی اس کو واپس نہیں لے سکتے اس کے علاج کے لیے اسلام نے ایک خلا کا تصور رکھا ہے کہ بیوی جو ہے وہ کہتی ہے میں نے تمہارے ساتھ نہیں رہنا اور میں تمہیں چھوڑتی ہوں اس کو کہتے ہیں خلا ان ملکوں میں وہ ایک ہی چیز سمجھی جاتی ہے ڈیورس کا نام استعمال کیا جاتا ہے اسلام میں بہت اعلیٰ ہم پر احسان کیا ہے اسلام نے کہ عورت کو اگر یہ اختیار دیا کہ بھی تم خلا لے لو تو اس کو کہا کہ یہ ایک طلاق کے برابر ہے اس کے ایک سال کے اندر اندر بھی کھلا کے اگر چاہو تو اسی سے نکاح کر کے تم دوبارہ اپنے زندگی بسا سکتے ہو مرد چونکہ ذرا سخت ہے طبیعت میں اس کو ٹھنڈا ہونے میں دیر لگتی ہے غصہ اترنے میں دیر لگتی ہے معاملے کو بعض کو سمجھنے میں دیر لگتی ہے تو اس کو اسلام نے کہا کہ یہ طلاق اس طرح دیتے ہیں کہ آپ اس طرح وقفے وقفے سے دیں یہ طلاق دینے کا طریقہ اس کے بعد پھر حقوق متعین ہوتے ہیں کہ مہر ہے پھر بچے ہیں تو ان کا لیکن بنیادی طور پہ یہی ہے کہ طلاق جو ہے وہ مرد دیتا ہے اور ایک طلاق وقت میں دینی چاہیے پھر جب وقت گزر جائے آپ اگر ایک مہینے کی مہرت لینا چاہتے ہیں وہ لے لیں اگر ہمارے فکر کے مطابق تین کی لیتے ہیں تو تین لے لیں اور پھر دوسری طلاق دیں اور پھر اگر دوسری طلاق کے بعد بھی آپ سمجھیں کہ this is it I'm done with it تو پھر آپ تیسری طلاق دیں تو آپ اس کے بعد پھر شادی نہیں ہو سکتی جی اب یہ جو حلالہ انہوں نے بات کی ہے اب جب مسلمانوں نے دیکھا کہ جناب کیا کریں تو گڑبڑ ہو گئی توڑ دی اب تو کہتے ہیں جی اب حلالہ کر لیں حلالہ رسول رسولی منع ہے لانت کی ہے حلالہ کرنے والوں پر حلالہ کیا ہوتا ہے کہ اب آپ کو افسوس ہو رہا ہے کہ یہ کیا ہو گیا اور بیوی بھی کہتے ہیں اچھا چلو وہ رستہ نکالتے ہیں تو پھر کوئی شریف آدمی ڈھونڈتے ہیں اس کو کہتے ہیں کہ یہ اس سے نکاح کر لو اور نکاح کے بعد اس کو طلاق دے دو تو تاکہ میں اس سے دوبارہ پھر کیونکہ اگر طلاق دے دی ہے تو جب تک اس کی شادی کہیں اور نہ ہو اور پھر وہاں سے لدگی نہ ہو تو دوبارہ آپ نے کہا کر نہیں سکتے شادی کر نہیں سکتے تو وہ ایک راستہ ڈھونڈتے ہیں اس کو حلالہ کہتے ہیں یہ لطیفہ تھوڑا سا جی ضرور ایسے ایک واقعہ ہوا ایک حافظ صاحب تھے نبینا تو کسی صاحب نے سوچا کہ ان سے کروا لیتے ان کو بٹھا کے سمجھایا کہ حافظ صاحب یہ بات ہے آپ نے نکاح کرنا ہے حق مہر بھی ہم دیں گے سارے خرچے بھی ہم دیں گے سارا سب کچھ کریں گے لیکن آپ نے نکاح کے بعد اگلے دن اس کو طلاق دے دی اصل کہ ٹھیک جی حفصہ نے نکاح کر لیا اب جب اگلا دن آیا تو وہ صاحب نے کہا کہ جناب آپ اس کو چھوڑ دیں کیا میں تو نہیں چھوڑتا جی انہوں نے کیا منو تو کسی نے دینی نہیں سی یہ تو اللہ میں میرے پاس لے کے آیا انہوں نے کہا جاؤ بھاگ جاؤ وہ بڑا جھگڑا ہوا کورٹ میں انہوں نے کہا جی یو کین فورس ہم تو جو طریقہ ہم اختیار کرتے ہیں جو سنت نبی کے خلاف ہے اس سے پھر نتائج بھی ویسے نکلتے ہیں اس لیے حلالہ کی کوئی گنجائش اسلام میں نہیں ہے یہ اسلام میں آپ آلریڈی نہیں فیصلہ کر سکتے کہ میری شادی اتنی دیر کے لیے ہوگی جس طرح ہمارے شیعہ بھائی کرتے ہیں مطاق کہ وہ بھی وقتی نکاح اسلام سنیوں میں ہمارے عقیدے میں وہ نہیں ہے کہ آپ آلریڈی ڈٹرمن کر لیں کہ اچھا آج نکاح کر لو کل چھوڑ دینا میادی نکاح میادی نکاح اس کو ہم نہیں مانتے اور اس کا کوئی تعلق اسلام کی تعلیمات سے نہیں ہے یہ بڑی عجیب بات ہے کہ کہتے ہیں کہ یہ جو اسلام سے پہلے عرب میں حلالہ کی رسم تھی جی لیکن اسلام نے اس ناپاک رسم کو قطن حرام کر دیا مسیح اسلام نے اپنے فتح میں لکھا ہے اور فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں پر لانت بھیجی ہے جو حلالہ کے پابند ہو چنانچہ ابن عمر سے مروی ہے کہ حلالہ زنا میں داخل ہے اور حضرت عمر رضی اللہ سے یہ بھی روایت ہے کہ حلالہ کرنے کروانے والے کو سنسار کر دیا جائے اتنا سخت شدی سے تو یہ جو عارضی راستہ ڈھونڈتے ہیں وہ وہ جائز نہیں ہے اسلام میں اس لیے اس لیے اسلام نے کہا کہ سوچ سمجھ کے طلاق دو اسی لیے حضور حضر فرمایا کہ سب سے زیادہ ناپسندیدہ پسندیدہ خدا تعالیٰ کو جو جائز اختیارات میں سے ہے وہ طلاق دینا ہے جی اس سے بچنا چاہیے بہت بہت شکریہ مرزا صاحب رحمۃ اللہ صاحب اسی ٹاپک کے حوالے سے ایک سوال پوچھنا چاہ رہے ہیں ای میل پہ ان کے سوال کے دو حصے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ طلاق تو دی ہی غصے کی حالت میں جاتی ہے کوئی بھی کبھی بھی پیار سے طلاق نہیں دیتا تو اتنا گیپ رکھنے کی کیا وجہ نمبر ایک دوسرا وہ یہ پوچھتے ہیں کہ کوئی تو طریقہ ہوگا کہ تین طلاقوں کے بعد دوبارہ ہسبینڈ وائف کسی طریقے سے مل سکے اگر حلالہ بھی آپ ختم کر رہے ہیں بات یہ ہے کہ میرے اختیار میں نہیں نا جو اسلام نے نہیں جس کی اجازت دی میں کہاں سے دے دوں اس لیے اسلام نے کہا کہ آپ پہلے سوچ سمجھ کے طلاق دیں جی ان کے پہلے سوال کا مجھے ذرا وہ یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ طلاق تو دی ہی غصے ہاں۔ کی حالت بات یہ ہے کہ غصے غصہ کئی قسم کا ہوتا ہے نا ایک غصہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی عقل ہوش کھو بیٹھے ہیں and you're in your angry in a sense کہ آپ کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ کیا کر رہے ہیں میں نے ایسے لوگ دیکھے ہیں ایک دفعہ مجھے کال آئی کہ میں غصے میں طلاق دے دی ہے اب میں کیا کروں کا رجوع کر لو اب اس نے مجھے یہ نہیں بتایا کہ دوسری طلاق دی ہے <laughs> تو مجھے کہتا ہے جی وہ میں نا دوسری طلاق دے ہے میں نے کہا کب مچور ہو رہی دوسری طلاق کہتے جی آج رات بارہ بجے <laughs> کال جی۔ مجھے کہہ رہے گیارہ بجے میں نے کہا نکاح میں نے کہا اگر تو میں ہوتا نا مولوی تو کہتا لیا کو پیسے ویسے دے تو میں تیرا دوبارہ حساب کے میں نے کہا ایسے کریں آپ رجوع کرنا ہے نا اس کے لیے آپ کو گواؤں کی بھی ضرورت ہوتی ہے بعض کا تو آپ ایسے کریں کچھ رشتہ داروں کو اگر آپ اکٹھا کر سکیں یا فون پہ ان کو لے لیں اور اپنی بیوی کو اپنے اس خواہش کا اظہار کر دیں کہ میں باز آتا ہوں اپنے خیال سے اور میں رجوع کرنا چاہتا ہوں تو نکاح کے لیے ہو جائے گا نکاح کرنا پڑے گا لیکن کم از کم وہ تمہاری مدت جو ہے وہ ٹائم کلک نہیں ہوگا آپ کا رک جائے گا کلا گیارہ جی۔ اس نے پھر واقعی وہ چار دوستوں اکٹھا کیا اور بیوی کو منا لیا بیوی نے کہا چلو ٹھیک ہے اس نے کہا میں معافی چاہتا ہوں لیکن میں رجوع کرنا چاہتا ہوں پھر وجوہ تو ہو کہنے کا مقصد یہ کہ اسلام نے اسی لیے کہا کہ وقت لو کہ اینگری تو ہوتا ہے نا بندہ ایک ہفتے کے لیے چلو کتنی کی زیادہ اینگری ہوگی تو جس تعلق میں اگر غصہ ہے تو انسان ٹھنڈا ہوتا ہے اس کے بعد اسلام نے کہا کہ سوچ لو یار جب آپ کو تین مہلتیں دو مہلتیں دے دی پکی پکی جب آپ میاں سوچ لو جیسے میں نے کہا نا کہ آپ دو مہینے کا ٹائم لے لیں اگر دو ایک مہینے کا ایک طلاق سمجھ نہیں ہے یا ہمارے فکر کے مطابق تین مہینے کا ایک لے لیں تو پھر بھی دو مہینے بھی بہت ٹائم ہوتا ہے ٹھنڈا ہونے میں سوچ سمجھ کرنی چاہیے اس لیے اس کا علاج وہی ہے کہ آپ کی شادی کہیں ہو اس کی شادی کہیں ہو جو متعلقہ ہے یا آپ جو طلاق دے چکے ہیں اور پھر وہاں سے ٹوٹ جائے تو پھر قرآن کیم کہتے ہیں حتیٰ تن کیا زوجن کہ جب تک وہ عورت کسی اور شادی نہ کرے تم اس سے دوبارہ شادی نہیں کر سکتے اب قرآن تو نہیں میں بدل سکتا جی نہ میں شریعت نہیں بنا سکتا ہوں اس لیے سوچ سمجھ کے یہ کام کرنا چاہیے اور اگر کر لیا تو پھر بھوکتے جی میں یہ اس کا میں اس کا تیسرا راستہ بتا دیتا ہوں کہ میاں بیوی کو بولتا ہوں آپ ایسے کریں حقوق میں جھگڑا ہوتا ہے نا طلاق دیتے ہیں تو مرد کو سارے حقوق دینے پڑتے ہیں عموماً ہم یہ سمجھتے ہیں کہ خلا دے دیتا کوئی نہیں جب جو یہ بھی غلط ہے چلیں جو بھی ہے اگر وہ یہ فیصلہ کر لیں کہ چلو میں تمہیں حقوق دیتا ہوں تم کھلا لے لو تاکہ گنجائش تو رہے نا تو میں اکثر میاں بیوی کو جو مجھ سے اس معاملے میں رابطہ کرتے ہیں میں کہ دیکھو بے وقوف نہ بنو اگر یہی فیصلہ کرنا ہے تو آپ ایز اے ہسبینڈ اس کے حقوق دے دو اور اس کو میں کہتا ہوں تم خلا کے لیے اپلائی کر لو تاکہ اگر کل کو دماغ ٹھیک ہوتا ہے ٹھنڈا ہوتا ہے اور سوچ آتی ہے کہ بھائی ہم وی کین گیٹ ٹوگیدر تو آپ کو گنجائش مل جائے گی پھر خلا میں آپ چار چھ مہینے اور انتظار کر لو شک دیکھ لو کہ اگر گو ورک آؤٹ جی جی تو خلا از مچ بیٹر دین طلاق اس لیے میاں بیوی کو اگر کبھی ایسی کیفیت آئے تو میرا خیال ہے ان کو خلا کا آپشن لینا چاہیے طلاق کے آپشن کے بجائے جی بہت بہت شکریہ مرزا صاحب طارق اقبال خان صاحب پوچھنا چاہتے ہیں ای میل کی ہے انہوں نے کہ کئی مذاہب میں طلاق نہیں ہے کیا اس کے فائدے ہیں یا نقصانات ہیں انہوں نے مذاہب کے نام نہیں لکھے میں مجھے پتہ ہے بعض لیکن سوال یہ کہ اگر گنجائش نہیں تو پھر وہ کیا کریں گے شادی ہوتی ہے اگر تو خوشی خوشی گزر گئی تو گزر گئی طلاق تو ہوتی ہے ناپسندیدگی کی وجہ سے کو وجہ ہو جاتی ہے کوئی پرابلم ہوتا ہے تو طلاق ہوتی ہے رائٹ اور اگر اس کی آپشن ہی نہیں تو وہ میاں بیوی تو پھر کاغذی میاں بیوی ہوں گے کئی لوگ دیکھے ہیں کہ جو کہتے ہیں ٹھیک ہے طلاق نہیں لیتے یا نہیں دیتے بس تم اپنا کام کرو میں اپنا کام کروں وہ شادی کیا ہے قرآن کریم نے ہمیں کہا ہے کہ میاں بیوی ایک سو کا لباس ہوتے ہیں جو جی۔ ننگا تو نہیں پھر سکتے نا تو وہ شادی جس میں تعلقات نہیں تو وہ لباس تو نہیں ہوئی پھر تو وہ مذاہب جو اب وہ مذاہب کیا کرتے ہیں وہ اب اس کو فالو کہاں کرتے ہیں عمل تو مثلا عیسائیت میں طلاق آپ صرف اس شکن دے سکتے ہیں کہ اس نے ذنا کیا ہو تو اگر نہیں کیا تو پھر آپ پھنس گئے نا لڑکی ویسے وہ بدتمیز ہیں لڑائیاں کرتے ہیں آپس میں روز ڈرنکنگ ہو رہی ہوتی ہے کوئی نہ کچھ چکر اڑتے لیکن یہ جرم نہیں ہوتا تو طلاق نہیں ہوگی پھر ان کی طلاق روز ہوتی ہیں based on domestic you know violence تو اسلام نے ایک فطرتی کام کیا ہے کہ بھائی ٹھیک ہے انسان ہے نہیں بھی بن سکتی دو مختلف مزاج اکٹھے ہو گئے ہیں بعض اوقات نہیں بنتی تو اس کا راستہ رکھا ہوا ہے تو اس لیے جی۔ جنہوں نے نہیں رکھا they are suffering because of that اور پھر کیا وہ وائلن وائلیشن ہوتی ہے مذہب کی آپ ایمان بھی رکھتے ہو مذہب کے اوپر اس پر عمل بھی نہیں کر رہے تو اسلام نے فطرت کا دین ہے تو وہ تعلیم دی ہے جو قابل عمل ہے بہت بہت شکریہ اسحاق قریشی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں غالباً آئزک قریشی یا اسحاق قریشی صاحب قریشی صاحب السلام علیکم جی وعلیکم السلام مرزا صاحب السلام علیکم وعلیکم السلام جی یہ مرزا صاحب سوال میرا یہ ہے کہ کینیڈین جو لا ہے ڈیورس کا کہ آپ کو سال پہلے سپریشن ڈکلیئر کرنی پڑتی ہے اور کورٹ پھر آپ کو لیگل ڈیورس دیتا ہے تو یہ اس کا تال میل کیسے ہوگا اگر ریلیجیس ڈیوورس کسی نے وربل دی کینیڈا میں کسی خاتون کو اپنی بیوی کو جی، جی۔ تو یہ یہ کائنڈلی یہ ذرا ایکسپلین کیجیے گا کمپیٹیبلٹی کس طرح سے ہے یہ سلسلہ کیسے چلے گا اس لا کا لیگل کا اور وربل ڈیوس جی۔ کا جی میں سو مچ بہت شکریہ سر کیا ہوتا ہے کہ طلاق بھی ایک دن میں نہیں ہو جاتی نا ایسے میاں بیوی کیا کرتے ہیں پھر کہ ان وہ آپ کو یو نو دیر از اے لا کہ while are together you can declare separation you have to have a witness فرض کریں ایک میاں بیوی ہیں اور وہ ایک ہی جگہ رہ رہے ہیں اور لا آف دا لینڈ یہ ہے کہ آپ کو ایک سال کی سیپریشن شو کرنی ہے پروو کرنا ہے پھر آپ جا کے کورٹ میں اپلائی کر سکتے ہیں تو اگر آپ ایک ہی گھر میں بھی رہ رہے ہیں اور ایک وٹنس اگر آپ یہ ان کو مہیا کر دیں جو یہ ٹیسٹ دے کہ میرے سامنے انہوں نے ڈکلیئر کیا تھا کہ we are no longer husband اور wife we are just living as a roommates until we find our own places to move out یہ تو اس کا لیکن اسلام میں جب کوئی طلاق دیتا ہے تو ایک دن میں طلاق نہیں ہوتی رائٹ فرض کریں ایک شخص ہے وہ کہتے ہیں جی میں بس یہ ہم ڈن وہ کاغذ پہ کہتے ہیں جی میری تین ہی طلاقیں ہیں وقت پہ میچور ہوتی چلی جائے گی ہم اگرچہ اس کو نہیں مانتے کیونکہ وہ ایک ہی وقت میں تین طلاقیں ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ ہر مہینے کے بعد ایک نئی پیپر لکھ کے آپ اس کو دیں تو آپ آپ کو پتہ لگے آپ کیا کر رہے ہیں تو بعض لوگ ایسے کرتے ہیں کہ کہتے ہیں یہ اچھے کاغذ کو میں نے لکھ دیا یہ میری پہلی اور دوسری اور تیسری طلاق ہے اور اپنے وقت پہ یہ میچور ہوتی چلی جائے گی ہم اس کو نہیں مانتے جماعت والے ہم کہتے ہیں کہ نہیں یہ ایک ہی وقت میں تین طلاقیں ہیں ایک کاغذ کے اوپر اٹ از اسپرٹ وہی ہے طلاق طلاق طلاق ہم کہتے ہیں کہ چونکہ آپ کو سینس میں آنا ہے ایک طلاق دے کے آپ انتظار کریں پھر مہینہ تو اس لحاظ سے اگر آپ دیکھیں تین مہینے تو ویسے گزر گئے باقی رہ گئے آپ کے نو مہینے یہاں کے طلاق تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ عملاً طلاق ہوتے ہوتے بھی کوئی چھ آٹھ مہینے لگ ہی جاتے ہیں اسلامی طور پہ بھی تو اگر ایسا ہو تو پھر آپ کو دو چار مہینے انتظار کرنا پڑتا ہے then you can go validated تو اتنا مشکل نہیں ہوتا میں نے بہت کم کپل دیکھے ہیں کہ جو بس انتظار نہیں کرتے کہتے جی ہم ڈن فنش ود یو تو ممکن ہے کوئی فقہ آپ کو کوئی اور راستہ بتا دے ہم میں یہ میرا مشورہ یہ ہوتا ہے کہ چونکہ شادی بڑا سیکرٹ معاملہ ہے اور طلاق بڑا بڑا ہی خطرناک چیز ہے دونوں خاندانوں کے لیے دونوں انڈیویجول کے لیے لیکن اگر نہیں بنتی تو اس کو ایک تو ڈیسنسی سے الگ الگ اختیار کرنی چاہیے اور پھر وہ جو اسلام نے ٹائم دیے تین مہینے کا وہ تو کہیں نہیں گیا تین طلاقوں کے لیے وہ تو میچور کرنا ہی کرنا ہے آپ کو تو اس کے بعد جو وقت ہے وہ اتنی تیزی سے گزر جائے گا کہ آپ کو پتہ لگے گا کیونکہ اس میں پھر وہ ہوتا کیا ہے کہ حقوق میں جنگ ہوتی ہے نا بہت کم میاں بیوی ہوتے ہیں جو کہتے ہیں جی you know but nothing to give nothing to take done بس واک اوے وہ طلاق نسبتاً سب سے آسان ہوتی ہے نو کنٹسٹڈ نو حقوق نو فرائز تو اس میں بھی تین مہینے لگ جاتے ہیں کیونکہ you have to go for period three months تو میرے خیال میں اتنا زیادہ وہ کروشل نہیں ہو جاتا اگر آپ تین مہینے کے یہ طلاق دے کے تو فزیکلی آپ پہلے مہینے سے اگر آدگی اختیار کر لیں تو تین مہینے کے بعد آپ کچھ وقت ہو رہا گزر جاتے پھر آپ جا کے اس کو اپیل کر لیں تو بظاہر کوئی کانٹرڈکشن نہیں ہے یا کوئی کانفرنٹیشن نہیں ہے دونوں میں لا آف دا لینڈ آپ کو ایک سال کہتا ہے شریعت آپ کو تین مہینے کا وقت دیتی ہے جی تو لیکن کیا ہے کہ چونکہ آپ نے شرن طلاق کے ساتھ کورٹ کی بھی اگر میرج کی ہوئی ہے تو کورٹ سے بھی اپنے چھٹکارا لینا ہے that's why you take that divorce give it to your lawyer وہ اس کو سرکاری زبان میں ڈال کے تو آپ کو آٹھ مہینے کے بعد آپ اپلائی کر سکتے ہیں سال کے اندر اندر وہ فیصلہ ہو جاتا ہے بہت بہت شکریہ آخری دو کالرس ہمارے ساتھ موجود ہیں فضل لکمان صاحب پہلے فضل صاحب السلام علیکم کا جواب میں نے دینا جی ان کا آلریڈی پینڈنگ تھا کہ وہ ان کا سوال سن لیتے ہیں شاید یہی سوال ہو ان کا اچھا۔ فضل صاحب السلام علیکم وعلیکم السلام مرزا صاحب السلام علیکم وعلیکم السلام جی مرزا صاحب میرا سوال کو جواب نہیں دیا وہی میں میں ان کو کہہ رہا تھا مجھے جواب دینے دیں بس بس کریں باقی سوال یہی سوال ہے فضل صاحب آپ کی سوال کی طرف ہی آ رہا ہوں کہ ہم تو آپ واضح طور پر آپ نے جو آیت پڑھا ہے وہ مسلم اور غیر مسلم ہاں، میں ابھی اس کو جواب دیتا ہوں جواب ٹھیک ہے جی، ابھی آتے ہیں ہم آپ کی طرف زاہد شاہ صاحب ہمارے آج کے آخری کالر زاہد صاحب السلام علیکم غالباً ان کی کال ڈراپ ہو گئی جی مرزا صاحب اب میں خیر ابو کال نہ لیں جی آپ کو میں فضل صاحب کا جواب فضل لکمان صاحب جی تو فضل صاحب بات یہ ہے کہ جو آیت میں نے پڑھی تھی اس میں میں نے آپ کو ایک کانسیپٹ دیا تھا کہ اسلام نے کیوں منع کیا ہے ایک مومن آپ پر وہی اعتراض غیر مسلم کرتا ہے جو آپ نے مجھ پہ بظاہر کیا ہے کہ جناب یہ تو ڈسکریمنیشن ہے بعض مسلمان بھی لڑکی لڑکے جو نوجوان کرتے ہیں کہتے ہیں جی اچھا ایک مسلمان مرد جو ہے وہ اہل کتاب لڑکی سے شادی کر سکتا ہے لیکن اہل کتاب جو ہے وہ مسلمان لڑکی سے شادی نہیں کر سکتا جب تک مسلمان نہ ہو تو یہ اس میں ایسے پتہ لگتا ہے کہ یہ ایڈمنسٹریشن ایک طرح سے ہے تاکہ آپ کو یہ بتا دیا جائے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دین اسلام جو ہے in all practicality is updated version of all the faiths تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ چونکہ ایک عام مرد جو ہے وہ جب شادی کرتا ہے تو وہ خاتون اس کو فالو کرتی ہے normally ninety nine point nine percent تو اس لیے اسلام کہتا ہے کہ اگر مرد کہیں اہل کتاب سے شادی کرے گا تو وہ آہستہ آہستہ اس کے ساتھ لگ جائے گی جو کہ ایسے ہی ہو جاتا ہے اور اگر کوئی خاتون کرے گی کسی اہلی کتاب سے تو بالکل ممکن ہے کہ وہ اسلام سے دور ہو جائے تو اس بنیاد کے اوپر منع کیا اب ہم جب ایک احمدی کو کہتے ہیں کہ کسی غیر احمدی جیسے کہ میں نے بیان کیا تھا کہ وہی بات ہے کہ لڑکی اگر کوئی مسلمان ہے تو ہم لڑکے کو کہتے ہیں کہ آپ اس کو بھی ہمیں کوشش ہو ہماری یہی ہوتی ہے کہ لڑکی جو ہے احمدی ہو جائے تاکہ دونوں ایک ہی پیج پہ ہوں ایک ہی انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ ہوں لیکن اگر لڑکی احمدی اس وقت نہیں ہوتی جب شادی کا کے لیے تو ہم یہ امید رکھتے ہیں کہ لڑکا جب شادی کرے گا تو اس کو آہستہ آہستہ اپنے حسن اخلاق سے اپنے عمل سے احمدی کر لے گا اب لڑکا جب احمدی ہوتا ہے جی۔ ہم اس کو ایک سال انتظار اس لیے کراتے ہیں کہ وہ احمدیت سیکھ لے احمدیت میں کمفرٹیبل ہو جائے اس کو پتہ لگ جائے کہ میں جس جماعت میں آیا ہوں یہ کوئی کلٹ نہیں ہے یا کوئی خدا نہ خاص کوئی ایسی جماعت نہیں ہے جو مجھے الٹی سیدھے کام سکھاتی اس میں اب میں اگر آپ تھوڑی سی مجھے اجازت دیں تو میں آپ کو آپ کی تاریخ پڑھا دوں جب مرزا غلام احمد صاحب نے دعویٰ کیا امتی نبی ہونے کا تو آپ کے علماء نے ڈھائی سو علماء نے سارے فتوے اکٹھے کیے انڈیا سے کانٹیننٹ سے اور عرب سے اور مرزا غلام احمد صاحب کو دائرہ اسلام سے باہر نکال دیا اور کہا کہ آپ سے ہماری شادیاں ناجائز اگر کوئی آپ میں سے کوئی ایک فریق احمدی ہو جائے اور دوسرا سنی رہے تو وہ نکاح فاسد ہو جائے گا باطل ہو جائے گا اور آپ لوگوں نے انکار کر دیا ہم سے رشتے کرنے میں تو ابتدا تو آپ نے کی ہے ہم نے نہیں کی تھی شروع میں جب احمدیت شروع ہوئی ہے تو یہ رشتے آپس میں ہوتے تھے خاص طور پہ رشتے داروں میں کہ بھائی کوئی اگر ایک حصہ احمدی ہے ایک بھائی اور دوسرا بھائی نہیں ہے تو ان کے بچوں کے آپس میں شادیاں ہوتی تھیں اور کافی دیر تک ہوتی رہی ہیں بات یہ ہے کہ جب ملا نے سختی شروع کر دی کہ نہیں اگر یہ نکاح کرو گے تو نکاح ختم تو مرزا غلام صاحب قادیانی نے جب وہ فتویٰ وصول کیا اور جب آپ کو یہ ریٹن بھجوایا گیا کہ آئندہ سے نہ ہم آپ کے ساتھ جنازہ پڑھیں گے نہ آپ کے ساتھ نمازیں پڑھیں گے نہ آپ کے ساتھ شادیوں میں ہم جائز قرار دیں گے اس لیے مرزا صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے پھر نہیں تو نہ صحیح آپ ہمیں کیوں گرا دیتے ہیں ہم نے نہیں ابتدا کی آپ نے کی ہے اس لیے ہم آپ کو مسلمان ہم ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جو شخص مرزا غلام صاحب کا دینی کہتے ہیں کہ ہم کسی کلمہ گو کو کافر نہیں کہتے تو اگر آپ کا کلمہ وہی ہے جو رسول نے پڑھایا تو پھر آپ مسلمان ہیں ہم احمدی آپ کو غیر مسلم نہ کہتے ہیں نہ سمجھتے ہیں اس لیے جب ہم آپ کے ساتھ رشتہ نہیں کرتے تو اس وجہ سے نہیں کرتے کہ آپ نے پابندیاں لگائی ہوئی ہیں نمبر ایک نمبر دو ہم اپنی جماعت کو مضبوط دیکھنا چاہتے ہیں ہم اس میں یونٹی دیکھنا چاہتے ہیں اگر ہم اس طرح اجازتیں دینے لگیں کہ ٹھیک ہے جی آپ باہر شادی کر لیں باہر سے اندر آ جائیں تو اہمیت کمزور ہو جائے گی ہمارا جو پورا مشن ہے وہ کمزور ہو جائے گا یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے مسلمان شادیاں شروع کر دیں غیر مسلموں سے اور پھر یہ امید رکھے کہ ان کا دین بہت مضبوط ہوگا نہیں ہوگا دونوں کا ایک ہی سطح پر ہونا ضروری ہے اس لیے ہم جو آپ کو ایک سال تک انتظار کرواتے ہیں وہ آپ کے صبر کا امتحان لیتے ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ آپ واقعی مخلص احمدی ہوئے ہیں یا صرف لڑکی سے شادی کے لیے ہوئے ہیں تو اس لیے نہیں کہ آپ ناوز بلا غیر مسلم ہیں اس لیے کہ ہماری روایات میں یہ ہے کہ آپ نے ہم سے رشتے بند کر دیے تھے ہم نے بھی بند کر دیے اگر کوئی شخص ہمارے خلیفہ صاحب کو ملتا ہے اور کہتا ہے جی میں آپ کو مسلمان سمجھتا ہوں تو ان کا فیصلہ وہ کریں کہ اس کو وقت سے پہلے اجازت ہے اور کئی دفعہ مل بھی جاتی ہے اجازت اس لیے ہم ہر کلمہ گو کو مسلمان سمجھتے ہیں اور ہمیں کوئی اختیار نہیں ہے کہ ہم کسی کے بارے میں اس کے اسلام اور کفر کا فتویٰ دیں بہت بہت شکریہ مرزا صاحب کرام آپ programme programme radio Ahmadiyya F M hundred point seven پہ سماعت فرما رہے تھے میں آج ہمارے ساتھ جناب مرزا محمد افضل صاحب اور عبد الشکر بلوچ صاحب موجود تھے خاکسار آپ دونوں حضرات کا مشکور اور اس کے علاوہ تمام سامعین کا بھی ممنون جو پروگرام کو سنتے ہیں اور اس میں کسی نہ کسی رنگ میں شامل رہتے ہیں کنٹرول پینل پہ ہمیں سوا الحق صاحب کی